وہ احد عشر رکوع اور گیارہ رکوع ہیں آپ نے مسلسل دو صورتیں سنی مدنی دور کی جن کے اندر یہ زبردست اللہ کے راستے میں قربانیوں کے احکام پیش ہوئے اس کے بعد اب کافی دور تک مکی صورتوں کا ایک سلسلہ ہے اور ہر ایک صورت کا دوسری صورت کے ساتھ مضمون جڑا ہوا ہے ایک بات ایک صورت سے اٹھائی جاتی ہے دوسری میں وہ ختم کی جائے گی پھر دوسری سے ایک بات اٹھائے گی تیسری میں ختم کریں گے اس طرح وہ آپس میں صورتیں ملی جلی ہیں لیکن مدنی صورتوں کے فوراً بعد مکی صورت کا آنا سورہ یونس کا پھر سورہ ہود کا پھر سورہ یوسف کا پھر سور راز پھر سور ابراہیم یہ کیا سلسلہ ہے ایک ترتیب جو آپ نے سورہ بقرہ میں دیکھی تھی آپ بظاہر دیکھتے ہیں کہ اس کی تکمیل ہوئی چاہتی ہے یہاں کیا ظالی کل کتاب بلائے بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کتاب کا تعارف کرایا اس کے بعد کتاب کن کن لوگوں کو مخاطب کرتی ہے ان تین طبقوں کو بیان کیا گیا پھر انسانوں نے وہ طبقہ جس کو بہت زیادہ وحی کی نبوت سے نوازا گیا تھا بنی اسرائیل ان کے دو طبقے تھے ایک یہودی اور ایک عیسائی سورہ بقرہ میں یہودیوں کا تعارف اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا تعارف پھر سور بقرہ کے نصف آخر کے اندر عملی احکام کن کن باتوں پر عمل کرنا ہے ایمان والوں کو اور سور آل عمران کے اندر غزوہ احد کو پیش کر کے عملی قربانیوں کا منظر پیش کیا گیا اس کے بعد سورہ نساء جس میں مزید احکام بیان ہوئے اور خاص طور سے عورتوں کے لیے احکام اور پھر سورہ معدہ اس میں مزید احکام بیان ہوئے اس کے بعد اچانک سورہ انعام شروع ہو گئی جس میں فکری دعوت دی گئی آخرت کا تذکرہ ہوا قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا توحید کو بیان کیا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو زبردست دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا پھر سورہ آراف وہ بھی مکی اس میں ان عقائد کو نہ ماننے والی قوموں کے اوپر دنیا میں کیا کیا عذاب آیا وہ بیان کیا گیا اور جب ذہن اور فکر اور سوچ سے انسان تیار ہو گیا تو سور انفال شروع ہوئی مدنی صورت اس میں بتایا گیا کہ اب یوں قربانی دینی ہے اور اس کے مضامین کی تکمیل کی گئی التوبہ کے اندر جو آپ نے پڑھا اور اس میں خاص طور سے بتایا گیا کہ ایمان کے نام پر ایک فراڈیوں کا طبقہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے اخلاق و کردار اس طرح کے ہیں ایمان والوں کو ان سے دامن بچا کر رکھنا ہے اس طرح یہ عملی مشق کرائی گئی اللہ کے راستے میں قربانیوں کی دین کے تقاضے سمجھائے گئے آخر میں بتا دیا گیا کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ نہ جان تمہارا نہ مال تمہاری اب پھر ذہن و فکر کو تیار کرنے کے لیے آخرت کا احساس دلانے کے لیے آخرت کی منظر کشی کی جائے گی آئندہ مکی صورتوں میں چونکہ یہ قربانیاں دینا کہنا بڑا آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہے آخرت کا احساس دلانا اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قرآن کی حقانیت کو اور اللہ کی توحید آپ کی رسالت قرآن کی حقانیت اور آخرت کا تصور یہ چار چیزیں وہ ہیں کہ جب انسان کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہیں تو پھر انسان اللہ کے راستے میں قربانیوں کے لیے تیار ہوتا ہے دین پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے آئندہ صورت میں یہی مضمون ہے یہ تو میں نے مکمل صورت کو دیکھ کر کے کہا کہ اس کا اور اس کا کیا آپس میں جوڑ ہے ورنہ اگر آخری آیتوں کو آپ دیکھیں اور یہ کہا بھی گیا ہے آخری آیت میں کس کا تبصرہ کس کا ذکر تھا سب سے پہلے قرآن کریم کا ذکر دو مرتبہ آیا وَإِذَا أُنزِلَ ذلسورتن آخری رکو میں پھر دوبارہ وَإِذَا مَا أُنزِلَ ذلسورتن گویا قرآن کا تذکرہ تھا اگلی صورت میں سب سے پہلے قرآن ہی کا تذکرہ ہوگا پھر آیات الکتاب الحکیم دوسرے نمبر پر کس کا تذکرہ ہوا لقتم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر صورت مکمل ہوئی اگلی صورت کے اندر قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اکان للناس عجبا الى رجل منهم تیسرے نمبر پر گزشتہ صورت کا مضمون کہاں ختم ہوا تھا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم کس پر ختم ہوا توحید پر تو اگلی صورت کے اندر فوراً توحید کا مضمون بیان ہو گیا ہے ان ربکم اللہ على العرش اگلی صورت کے اندر فوراً توحید کا مضمون یہ جوڑ ہے اور یہ قرآن پاک کا انداز آپ دیکھیں کہ ایک تقریر ایک خطبہ ختم ہوتا ہے اور جن الفاظ پر لا کر ختم کیا جاتا ہے جن مضامین پر لا کر اس کو ختم کیا جاتا ہے دوسرا خطبہ انہی مضامین سے شروع ہو جاتا ہے دیکھی ترتیب آپ نے کہ آخر میں تذکرہ کس کا ہے سب سے پہلے قرآن کریم کا اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد توحید کا اگلی صورت کے اندر یہی تین مضمون ہیں بنیادی اور مکی صورت میں آپ تجزیہ کریں کہ اس رکو میں اتنا اور اس میں اتنا اور اس میں اتنا یہ حافظ آدمی تو سمجھ جائے گا لیکن غیر حافظ کے لیے مشکل ہے وہ صرف ہوا میں باتیں کرتا رہے گا اس لیے مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اگلی صورت کا نچوڑ کیا ہے وہ خود قرآن نے پیش کر دیا یہ نچوڑ ہے اس کے اندر یہ تین مضمون ہیں قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا جائے گا کہ یہ سچا اللہ کا کلام ہے یقینی طور پر اور اس کا تذکرہ تقریباً تین مقام پر آئے گا آگے چل کر کے اور ربکم یہ آیت اسی صورت میں آئے گی اے ساری دنیا کے لوگوں تمہارے پاس اللہ کا کلام آ چکا ہے دوسرا تذکرہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس صورت کے اندر جگہ جگہ آپ کی رسالت کو ثابت کیا جائے گا ایک مقام نہیں کئی مقام اور تیسرا تذکرہ ہے آگے توحید کا تو آخری آیت آپ آخری رکو پڑھو گے اس میں بھی توحید پر بات ختم کی جائے گی ان اللہ فلا کاشف له الا هو یہ ہے توحید کہ اگر تجھے کوئی تکلیف آئے پوری دنیا کے اندر اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آخرت کا تذکرہ جگہ جگہ کیا جائے گا اس لیے کہ اللہ کے یہاں انسان کی حاضری محشر کا میدان محشر کی گھڑی اور موت اور پھر قبر یہی وہ چیزیں ہیں جب انسان اس کا تصور کرتا ہے تو اس کی تمام سوچیں ہل جاتی ہیں پھر اس کے منصوبے فیل ہونے سے فیل تو اپنے وقت پر ہوں گے لیکن اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں کہ میں کیا منصوبے بنا رہا ہوں اور منزل میری کیا ہے جا کے ڈر رہا ہوں ایک ایک دن میرا زندگی کا مجھے قبر کے قریب کر رہا ہے اور میں کن بھول بنائیوں میں مبتلا ہوں اب ترجمہ دیکھیے میں نے سورہ انعام میں ذکر کیا تھا کہ اللہ کی توحید کو سمجھنا ہو تو بار بار سورہ انعام پڑھیے اور دوسرے نمبر پر سورہ یونس پڑھیے اور تیسرے نمبر پر سورہ زمر پڑھیے سورہ آل عمران اور سورہ یونس میں کیا فرق ہے بہت بنیادی فرق ہے کہ سورہ انعام کے اندر بہت ساری باتیں اشارے میں کہی گئیں اور سورہ یونس کے اندر ان کو کھول کھول کر بیان کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات تل کتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں یہ بھی ترجمہ کیا گیا اور حکیم کے معنی محکم مضبوط کتاب کی آیتیں ہیں کیسی مضبوط کتاب ہے اس کے جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتا اس کے جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتا اور بنانا تو الگ ہے انشاءاللہ وہ آگے آ رہا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ کوئی باطل میں اس کے سامنے سے آ کر سکتا ہے چھاتی ٹھوک کر کوئی آئے کہ میں قرآن کو بدل دوں گا نہیں ہوگا ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا من خلفی ہی اور کوئی پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں میں تلاوت بھی کرتا رہوں گا قرآن کا ایمان کہتا رہوں گا کہ میرا ایمان بھی قرآن پر ہے مگر اندر سے گھس کر کے بھیمک کی طرح چاٹ جاؤں گا اور اس کے معنی کو بدل دوں گا نہیں کر سکتا اس کو کتنے لوگوں نے کوششیں کی لیکن منہ کی کھائی اور زلیل اور رسوا ہو کر کے دنیا سے ایسے چلے گئے کہ ان کا آج کوئی نام لینے والا نہیں ان کا کہیں تذکرہ نہیں ہے کوئی ذکر نہیں ہے یہ کل پرسوں کی بات ہے جو کہتا تھا وہ بل آخراتی اور جو بعد میں نبی آئے گا ہم اس کو بھی مانتے ہیں نعوذ باللہ قرآن کا یہ معنی کر رہا تھا ہر جگہ وہ ثابت کر رہا تھا میں نبی بن گیا نبی بن گیا کس نے مانا اس کو بس آج آپ سنتے ہیں کہ اس نام کا ایک فرقہ بھی ان لوگ ہیں انشاءاللہ شاء انشاءاللہ آپ کے پوتے آپ سے پوچھیں گے دادو جی نام کی کوئی بلا سنتے ہیں وہ کیا بلا ہوتی ہے کس بلا کا نام ہے بھول جائیں گے لوگوں کو السلام را تلک آیات الکتاب الحکیم یہ مضبوط کتاب کی آیتیں ہیں کیا مضبوط کتاب ہے کتاب کا تعارف یہ تلخیص ہے مضمون کی تفصیل آگے آئے گی اکان للناس سے کیا لوگوں کو اس بات کی وجہ سے تعجب ہوا ان رجل منہم کہ ہم نے وہی کی ایک آدمی پر ایک مرد پر منہم جو انہی میں سے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تعجب ہو گیا کہ ہم میں سے ایک انسان کے اوپر وہی کیسے آتی ہے فرشتہ کیوں نہیں نبی بنایا جاتا اور اس کا کام کیا ہے وہی کا مضمون کیا ہے ان انذر الناس کہ آپ لوگوں کو آگاہ کیجئے وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان لهم قدم صدق کہ ان کے لیے قدم صدق ہیں عند ربهم ان کے رب کے پاس یہ قدم صدق ہیں ان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے لفظی معنی ہیں ان کے لیے سچائی کے قدم ہیں سچائی کے پاؤں ہیں ان کے لیے سچائی کے قدم ہیں ان کے لیے لیکن اس سے مراد کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے لوگوں کو خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کے آخری پیمبر آ چکے ہیں اور دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں اس قدم صدق سے مراد ہے کہ ان کے پاؤں اللہ کے ہاں محشر کے میدان میں ڈگمگائیں گے نہیں ان کے لیے ثابت قدمی ہے اللہ کے ہاں ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ان کو تو فرشتے لینے کے لیے آئیں گے ان کے قدم نہیں ہلیں گے یہ دو تفسیریں مگر جمہور کی تفسیر یہ نہیں جمہور کی تفسیر کیا ہے ان قدم صدق ان کے لیے سچائی کے قدم ہیں یعنی ان کے لیے نیکیاں ہیں علامہ سعیدی نے فرمایا اور دوسروں نے اسی معنی کو ذرا واضح کیا ان کے لیے بلند مرتبے ہیں اور یہ بلند مرتبے کا ترجمہ اس لیے بھی مناسب کہ آگے پھر ایک جگہ یہ لفظ صدق آئے گا سچائی کے قدم ہیں ان کے لیے بلند مرتبے ہیں عند ان کے رب کے پاس یاد رکھیے یہ تین چار تفسیریں قال هذا لساحر لساحر مبین اللہ کے پیمبر تشریف لائے انسان کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوئی صرف اس وجہ سے کہ انسان پر کیسے وحی نازل ہوئی کافروں نے کہا ان هذا لساحر مبین بے شک یہ تو کلم جادو جادوگر ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تاثیر سے اور آپ کے اخلاق سے وہ بھی متاثر تھے اور اس تاثیر کو اور آپ کے اخلاق اور کردار کی تاثیر کو وہ انکار نہیں کر سکتے تھے اس کو وہ بھی مانتے تھے کہ آپ کے اخلاق کا اثر ہے لوگوں کو کھینچ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کا اثر ہے اس کے معنی اور مضمون کا اثر ہے یہ انسانوں کو کھینچ لیتا ہے لیکن اس کھینچ لینے کو وہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے کہ بھائی بھائی کے اندر دشمنی کرا دیتا ہے بیوی اور شوہر میں دشمنی کرا دیتا ہے ایک ایمان لے آتا ہے ایک کو نئی نصیب ہوتا ہے آپس میں دشمنی لگ جاتی ہے دو باتیں بیان ہو گئیں قرآن کی حقانیت بیان ہوئی آپ کی رسالت کا تذکرہ آ گیا آگے سنیے اللہ کی توحید ان ربکم بے شک تمہارا رب ہے انسانو کون ہے پالنے والا اللہ وہ اللہ ہے اللہ خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فی ستت ایام چھ دنوں میں اور یہ انشاءاللہ حامیم السجدہ میں تفسیر آ رہی ہے کہ چھ دنوں میں کس طرح پیدا کیا پہلے دو دن کے اندر پیدا کیا زمین کو اور زمین کی چیزوں کو زمین کو اور پھر دو دن کے اندر زمین کی تمام چیزوں کو اور دو دن کے اندر آسمان کو اور آسمان کی تمام چیزوں کو چھ دن ہو گئے اور ساتواں دن ہفتے کا دن سینیچر کا دن خالی رہا سب العرش پھر اس نے استوا فرمایا عرش کے اوپر پھر مستوی ہوا وہ عرش کے اوپر پھر تجلی فرمائی اس نے عرش کے اوپر یدبر الامر وہ معاملے کی تدبیر کرتا ہے میں اس کے دو معنی بتا چکا ایک معنی تو یہ کہ وہ عرش پر بیٹھا کیسا بیٹھا کما ہوا یلی قبل شان ہی جیسی اس کی شان کے لائق ہے اور دوسرے معنی یہ کہ اس سے لازمی معنی مراد لیجیے کیونکہ جب بھی عرش پر بیٹھنے کا تذکرہ آتا ہے فوراً آگے یہ ذکر ہوتا ہے کہ اس نے کائنات کا نظام چلایا اس نے کائنات کا نظام سمالا اور ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کون ہے کرسی پر یعنی اس وقت میں اس علاقے کا نظام کون چلا رہا ہے اللہ نے کیسے نظام چلایا یدبر الامر سارے معاملے کی تدبیر وہی کرتا ہے سارے معاملے کی تدبیر وہی کرتا ہے اور یہ ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ مکہ کے مشرق بھی مانتے تھے کہ دنیا کے نظام کی ترتیب تدبیر وہی کر رہا ہے یعنی سارے نظام کو چلانے والا وہی ہے ستاروں کو جگمگانے والا سورج کو نکالنے والا چاند کو چلانے والا اور ساری دنیا کے نظام کو کسی کو پیدا کر رہا ہے کسی کو مار رہا ہے کسی کو عزت دے رہا ہے کوئی ذلت سے دو چار ہو رہا ہے یہ سارے کے سارے تصورات مکہ کے مشرقین کے ہاں بھی کسی نہ کسی درجے میں تھے قرآن کریم نے شروع میں کہا یدبر الامر وہ معاملے کی تدبیر کرتا ہے میں نے زور دے کر اس لیے کہا کہ آگے آئے گا کہ جو باتیں مکہ کے کافر مانتے تھے بے شمار وہ باتیں آج کا کلمہ پڑھنے والا انکار کر رہا ہے ما من شفیع الا من بعد اذن اللہ کی توحید میں سے جو باتیں وہ تسلیم کرتے تھے اللہ نے بیان فرمائی مگر ایمان والا کلمہ پڑھنے والا اس کا منکر ما من شفیع الا من بعد اذنی نہیں ہے کوئی سفارشی الا من بعد اذنی ہی مگر اس کی اجازت کے بعد میں عرض کر چکا کہ اس کے ہاں شفاعت کا مطلب بخشش کا ایک طریقہ ہے کہ جس کو وہ بخشنا چاہتا ہے وہ خود بھی بخش سکتا ہے اور اس کی کوئی سفارش کرے اور کسی کو اجازت ملے کہ تو سفارش کر تو وہ بھی بخش سکتا ہے لیکن یہ سفارش کب ہوگی جب اللہ اجازت دے گا اور اس کے لیے دے گا جس کس سے وہ راضی ہوگا اس کی رضا کے بعد ہی شفاعت ہوگی ذالکم اللہ لیکن یہ شفاعت ہوگی امت کا اس پر اتفاق قرآن اس کو بیان کر رہا ہے ذالکم اللہ وہ اللہ ربکم تمہارا رب ہے وہ اللہ تعارف کرایا کون زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کائنات کا نظام چلانے والا فخ تو تم اسی کی عبادت کرو افلا تذکرون اے انسانوں کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے یہی مرجعکم ہو تم سب کو لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے کوئی انکار کرے میں نہیں مانتا ہوں ہے کوئی نافرمان ہو جائے تو باپ کیا کہتا ہے بیٹے سے کہ آ جائے گا شام کو یہیں اس سے وہی انداز اِنہیں ہی مرضی حکم جمی تم سب کو لوٹ کر تو اسی کے پاس جانا ہے اگر نہیں مانو گے تو کہاں جاؤ گے وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ ہے سچا وعدہ اور پوری بار نکال کے جگہ جگہ بتائی وعدکم اللہ وعدا وعد اللہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے وہ لکم حق اور اللہ نے اس کو سچا کیا ہے یقینی طور پر اندا الخلق ثم یعیدو اور سنو اس کی توحید کیا ہے وہی ساری کائنات کو پیدا کرتا ہے یعیدہ پھر اس کو وہی دوبارہ پیدا کرے گا پہلے کائنات کو اس نے پیدا کیا پھر سب کو مارے گا اور پھر دوبارہ وہی پیدا کرے گا پہلا پیدا کرنا وہ مانتے تھے دوسرا نہیں مانتے تھے قرآن نے پہلا بیان کیا کہا دوسرے کو اس مان لو کہ جو پہلا ہے وہ دوسرا بھی کرے گا یجزی اللہ دینا تاکہ وہ بدلا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے بالکش انصاف کے ساتھ ان کو بدلہ دے والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لہم شراب من حمیم ان کے لیے ابلتا ہوا پانی ہے وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہے بما کانو یکفرون ان کے کفر کرنے کی وجہ سے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے سوال کیا پیدا ہوا کہ کیوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا کائنات کو دوبارہ زندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے فرمایا اگر کائنات دوبارہ زندہ نہ ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ساری دنیا دھیر نگری چوپڑ راج ہے اس کا کوئی نظام اس کا کوئی مالک نہیں کوئی اس نظام کو چلانے والا نہیں کیوں اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی دیکھتا ہے کہ اس کے ماننے والے جو اچھا کام کرتے ہیں ان کو جزا دیتا ہے جو برے کام کرتے ہیں ان کو سزا دیتا ہے کیا دنیا میں انسانوں کو جزا اور سزا مل گئی لاکھوں مرتبہ ہزاروں مرتبہ نہیں لاکھوں بار آپ دیکھتے ہیں کہ مظلوم ظلم سہتے سہتے سہتے مر گیا اس کو دنیا میں کوئی انصاف نہیں ملا حضرت سمیہ کو کون سا انصاف ملا ہیں ابن ابھی حالہ کو کون سا انصاف ملا حضرت عمار کو کون سا یاسر تو عمار ابن یاسر حضرت یاسر کو کون سا انصاف ملا دنیا کے اندر مکہ کے مشرقین نے مارتے مارتے ان کو مار دیا اگر یہاں ان کو کوئی انصاف نہیں ملا اور دوسرا بھی کوئی جہان نہیں تو اس کا مطلب کوئی انصاف ہے ہی نہیں یہاں اور کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ظالم ظلم کرتے کرتے مر گیا آپ کہیں گے مکہ کے مشرقین کو بدر میں مار پڑی مگر کتنے تھے وہ جو بدر میں گئے اور کتنے تھے جو اس سے پہلے کفر پر مر گئے اسی حالت میں مر گئے جس آدمی نے سب سے پہلے اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑا تھا چھوڑتے اس کا باپ بیمار ہوا اس کے نے مار مار کر کے گھر سے نکالا تھا وہ روتے ہوئے اللہ کے حبیب کے پاس گئے آپ نے فرمایا اگر وہاں سے اللہ نے وہاں سے اس نے نکال دیا اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے آ جاؤ ہمارے گھر میں سب سے پہلے ان کو اللہ کے لیے گھر سے نکالا گیا ان کا باپ بیمار ہوا انہوں نے دعا کی اللہ سے اللہ اگر تیرا دین اس کو منظور ہے تیرا دین اس کو نصیب ہونے والا ہے تو تو اس کو زندگی دے دے اور اس کو شفا دے دے اگر نہیں تو اس کو مار دے یہیں پر انہوں نے سنا کہ باپ نے قسم کھائی ہے کہ اگر ٹھیک ہو گیا تو میں اس دین کو مٹانے کے لیے اپنا گھر تک بیچ دوں گا سب کچھ لگا دوں گا مگر اسی طرح مر گیا اس کو کوئی سزا نہیں ملی کتنوں ظالموں کو سزا نہیں ملی مظلوموں کو انصاف نہیں ملا اور آپ کہتے ہو کہ اگلا بھی کوئی جہان نہیں تو پھر کہاں ملی مظلوم ظالم کو سزا کہاں ملی مظلوم کو انصاف کہاں ملا لیجزی اللہ یہ قیامت آئے گی اور دوبارہ زندگی ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تاکہ سزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اس بات کی شراب من حمین ابلتے ہوئے پانی کی دردناک عذاب کی والقمر نورا اور اس کی توحید سنو وہ ہے تمہارا مالک جس نے سورج کو ضیا بنایا اور ضیا کیا ہے مصدر ہے ذات ضیاء روشنی والا بنایا والقمر نورا اور چاند کو منور بنایا اس پر بعض لوگوں نے اشکال کیا کہ چاند کو منور کیا نور اور ضیا میں کیا فرق ہے آپ کہیے جب اکیلا استعمال ہو تو دونوں ایک جگہ دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں لیکن جب اکٹھے آئیں گے تو ضیا کہتے ہیں چاند کی روشنی کو چمک دھمک کو اور نور کہتے ہیں اس کی چاند نہیں ضیا کہتے ہیں سورج کی روشنی کو اور چمک دھمک کو دھوپ کو اور نور کہتے ہیں چاند کی چاندنی کو اس کی روشنی کو والقمر نورا اور اس نے چاند کو منور کیا منازل لتعلم عدد السنين والحساب تم اس نظام کو یوں ہی سمجھ رہے ہو خود وجود میں آ گیا وقدره اور اس نے چاند کی منزلیں مقرر کی کتنے منزلیں ہیں اٹھائیس اٹھائیس کے بعد ایک دن چھپا رہتا ہے دوسرے دن طلوع ہو جاتا ہے تو مہینہ انتیس کا ہوتا ہے اور اگر دو دن چھپ جاتا ہے اور تیسرے دن طلوع ہوتا ہے تو پھر مہینہ تیس کا ہوتا ہے یہ منزلیں کس نے مقرر کی کیا یہ یوں ہی چل رہا ہے نظام اور کس لیے مقرر کی لتعلم عدد السنین تاکہ تم سالوں کی گنتی کو جان سکو والحساب اور تم تاریخ کو معلوم کر سکو یہ کیلنڈر بنایا انٹرنیشنل کیلنڈر تمہارے لیے ما خلق اللہ ذلك الا بالحق نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو مگر حق کے ساتھ پیدا کیا اور حق کے ساتھ پیدا کرنے کا معنی سمجھ لیجئے با مقصد پیدا کیا بے مقصد پیدا نہیں کیا کبھی حق کمانا ہوتا ہے برحق کبھی حق کمانا ہوتا ہے یہ سچ ہے یہاں مراد ہے با مقصد پیدا کیا بے مقصد پیدا نہیں کیا تمہیں سورج چڑھتا ہوا نظر آیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس کا کیا مقصد ہے چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے تمہیں اس کا مقصد معلوم ہی نہیں ہے یہ انٹرنیشنل کیلنڈر ہے وما خلق اللہ اب یہ جو سورج اور چاند کا یہاں پر ذکر آ گیا تاریخوں کا ذکر آ گیا تو آپ کہہ سکتے ہو کہ گزشتہ سورت کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ تم نے یہ بین الاقوامی جنتری اور اس کیلنڈر میں بھی مداخلت کر دی کہ کبھی مہینے ادھر پلٹ دیتے ہو ادھر پلٹ دیتے ہو نسی کرتے ہو میں حرمت والا مہینہ اگلے سال لے جاتے ہو کبھی سال گھٹ جاتا ہے گیارہ مہینے کراتا ہے اور کبھی تیرہ مہینے کا ہو جاتا ہے ہم پڑھ چکے ہیں اسی کو یہاں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہے گنتی کا یہ نظام بنایا تاریخ کا نظام بنایا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق نہیں پیدا کیا اللہ نے اس سب کو مگر با مقصد یفصل فصیل لقوم یعلمون وہ کھول کھول کر آیتوں کو پیش کرتا ہے لقوم یعلمون ایسے لوگوں کے لیے لقوم ان لوگوں کے لیے یعلمون جو جانتے ہیں اور جو جاننے کی کوشش ہی نہ کریں تو پھر ان کو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان نت اختلاف نہیں ون نہار یہ سورج اور چاند پیدا ہوئے اور رات اور دن کا نظام چلا اور رات اور دن میں تم دیکھتے ہو کہ کبھی رات گھٹتی ہے دن بڑھتا ہے کبھی دن گھٹتا ہے رات بڑھتی ہے اور پھر رات آتی ہے دن جاتا ہے دن آتا ہے رات جاتی ہے اس نظام کو کس نے چلایا ان فی اختلاف نہیں بے شک رات کے اور دن کے مختلف ہونے میں وہ خلق اللہ اور اس تمام چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی فی سماواتی والارض آسمانوں میں اور زمین میں لآیات ضرور نشانیاں ہیں اس کی قدرت کی اس کی توحید کی اس کے ایک ہونے کی دلیلیں ہیں ثبوت ہے لکھو گی مگر ایسے لوگوں کے لیے جو اس کی شرک سے بچتے ہیں یتقون شرکا ان الذين لا اللہ لقاءنا لکھا اور کون لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں کون لوگ ہیں جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں کہا وہ لوگ جو ہمارے پاس آنے کا کبھی خیال بھی نہیں کرتے جن کو اپنی موت یاد نہیں جن کو قبر یاد نہیں جن کو محشر کا میدان یاد نہیں کبھی سوچتے ہی نہیں کہ اللہ سے ملنا ہے اپنے مالک سے ملاقات ہو جائے گی ان الذين لا يرجون بے شک وہ لوگ جو امید نہیں کرتے لقاءنا ہماری ملاقات کی وہ رضو بلآت دنیا اور وہ راضی ہو گئے دنیاوی زندگی پر وطمہ انو بہا اور وہ دنیا کی زندگی سے مطمئن ہو گئے و لذینہ ہوں آیاتی نہ اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے بے خبر ہے یہ اتنی نشانیاں ہیں اوپر نہ نشانیوں سے کوئی کام لیا نہ ہم سے ملنے کی کوئی امید ہے ورزو بل آیات دنیا دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو راضی ہو گئے وطمان انو بہا اور اسی کو دل دے بیٹھے اسی پر مطمئن ہو گئے کہ بس جس کو یہاں ملا اس کو مل گیا جس کو یہاں نہ ملا اس کو کسی کچھ نہیں ملا جو دنیا میں مزے مار رہا ہے بس وہ بادشاہ ہے مزیدار ہے اس کی زندگی پر بہار ہے اور جو یہاں غریب ہے پریشان حال ہے بس اس پر خدا ناراض ہے جس نے یہ سوچ لیا النار یہ ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے بما کانو یکسی ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے ان آمنوا وعملوا الصالحات اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن نے نیک عمل کیے ہیں یا ہدایت دیتا ہے ربهم ان کا ایمان ان کا رب بھی ایمان ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو رہنمائی کرتا ہے کیا مطلب وہ ایمان لاتے ہیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو پروردگار ان کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرماتا ہے اور ان کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے تجریم ان تحقیح انہار کون سا راستہ دکھاتا ہے اس جنت کا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں تجری من تحتی ہند ان لوگوں کے نیچے سے الانہار و نہریں یعنی ان کے محلوں کے نیچے سے فی جنات النعیم نیامتوں کے باغوں میں اور جب وہ پہنچ جائیں گے وہاں تو کیا کریں گے دعواہم فیہا فیا اللہم و تحییتہم فیہا سلام وہاں پر کیا کریں گے وہ ان کی پکار ہوگی وہاں پر سبحانک اللہم اے اللہ تو پاک ہے جنت میں پہنچے معلوم ہوا تیرا کوئی شریک نہیں یہی ہمارا دنیا میں عقیدہ تھا اب دیکھ لیا تو ہر چیز سے پاک ہے تو پاک ہے تو نے وعدہ پورا کیا وعدہ خلافی نہیں کرتا ہر عیب سے تو پاک ہے وہ فِيهَا تم سلام اور ان کی تحیہ ہوگی اس میں سلام تحیہ کس کو کہتے ہیں بنیادی طور پر تحیہ کے معنی الدعاء بالحیات کسی کو یہ دعا دینا کہ تو زندہ رہے ہیں پنجابی ملتے ہیں آپ اس میں تو کیا کہتے ہیں جینے جی جندے رو جی جندے رہو یہ وہی ہے تحیت ہوں آپ اس میں ایک دوسرے کو زندہ رہنے کی دعا دینا لیکن وہ دعا کیسے دیتے ہیں لوگ ایک دوسرے ملتے ہیں تو کون کیا کہتا ہے اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ہر کلر راشا ہے کوئی وہ کہتا ہے تم زندہ رہو کوئی کہتا ہے کچھ لیکن جنتی آپس میں ملیں گے تو کیا کہیں گے وہ تحیت فیا سلام اور ان کی وہاں پر ملاقات کا رقص ہوگا سلام آپس میں ملیں گے تو سلام کچھ فرق سمجھا دنیا خالی زندہ رہنے کی دعا دیں گے لیکن اسلام نے جو سکھایا وہ کیا کہ خالی آدمی زندہ رہے اور تڑپ تڑپ کر کے بےچارا جیے اس جینے سے تو مرنا بہتر اصل دعا کیا ہونی چاہیے سلامتی کیا السلام علیکم تم پر سلامتی رہے زندگی میں بھی سلامتی مر کر بھی سلامتی جنت میں پہنچیں گے وہاں بھی ایک دوسرے کو کہیں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ان کا لفظ السلام علیکم ہوگا یہ زندے رہو اور فلانا اور فلانا یہ لفظ نہیں ہوں گے دعواهم وآخر دعواهم داغا الحمد للہ رب العالمين اور ان کی آخری پکار ہوگی آخری بات ہوگی الحمد للہ کہ تمام تاریخیں اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو پانہار ہے یہ جو قیامت کا تذکر آیا آخرت کا تذکر آیا تو مکہ کے مشرقین پھر ہلے ہیں پھر ان کو غصہ آیا انہوں نے کہا اچھا قیامت آئے گی مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے یہ بتاؤ کتنے دن رہ گئے ہیں ہیں اور اگر یہ عذاب آنا ہے تو ہم پر آتا کیوں نہیں جلدی جلدی کیوں نہیں آتا دنیا میں کیوں نہیں آتا ہیں وہ تو اس سے سخت ہو کر کیسے مانگتے قالوا ربنا عجل لنا قطنا یوم الحساب قبل یوم الحساب اے اللہ جو ہمارے کھاتے کا عذاب ہے ادھر ہی دے دے قیامت سے پہلے ہمیں پتا چلے کہ یہ باتیں سچے ہیں آتے کیوں نہیں عذاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعجل اللہ اگر اللہ تعالیٰ جلدی کر دیں لناسی لوگوں کے لیے اشرا بری حالت کو استعجال بالخیر ان کے اچھی حالت کو جلدی مانگنے کی طرح جس طرح وہ اچھی حالت کو جلدی مانگتے ہیں اگر اسی طرح بری حالت ان کے لیے جلدی آ جائے لفظ یا تو فیصلہ کر دیا جائے ان کی طرف ان کی اجل کا ان کی مدت کا پھر تو جو آدمی گناہ کرے فوراً مرے جو کرے وہ مرے جو کرے وہ مرتا جائے فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي خان فی ہم ایسا نہیں کرتے ہم ایک وقت تک مہلت دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں جو نیکیاں کرتا ہے وہ نیکیوں پر برقرار اور جو نہیں مانتا فنظر تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ دین يرجون ان لوگوں کو جو امید نہیں کرتے لقاءنا ہم سے ملنے کی فی تغیانہم یعمہون وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں یہی دینے مارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پھر موت آ جاتی ہے اسی سرکشی میں اور پھر ان کو آخرت کی سزا سے دو چار ہونا پڑتا ہے دنیا میں بھی انسان کا کیا حال ہے کہ پریشانی آتی ہے تو بالکل پست ہمت ہو جاتا ہے اور ذرا سی آسائش آئی بھول گیا جیسا کہ کبھی خیال کبھی پریشانی آئی بھی آئی نہیں تھی وَإِذَا دامسل انسان اور جب چھوتی ہے انسان کو اَذْذُرُّ کوئی تکلیف دعانا پکارتا ہے ہم کو لجم بھی ہی اپنے پہلو کے بل او قاعدن یا بیٹھے بیٹھے او قائمن یا لیٹے لیٹے یعنی ہر حال میں اللہ اللہ ہے اللہ یہ مصیبت کسی طرح دور ہو جائے کسی طرح یہ پریشانی دور ہو جائے فلما کشفنا عنہ ذرہ تو جب ہم ہٹا دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف کو مرہ گزر جاتا ہے کہ اللہ الى ذر جیسا کہ اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا ہم سے دعا ہی نہیں کی تھی الى ذر کسی ایسی تکلیف کے لیے بد ہو جو اس کو لگ گئی تھی بھول گیا پریشانی آئی دعا پر دعائیں کر رہا تھا لوگوں سے بھی کرا رہا تھا اور پریشانی چلی گئی پتہ ہی نہیں اب کہاں آئی تھی لوگ پوچھتے ہیں کہ پریشانی آتی رہتی جاتی رہتی للمسرفين ما كانوا يعملون اسی طرح خوبصورت بنایا جاتا ہے حد سے گزرنے والوں کے لیے ما كانوا يعملون جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں ان کے اعمال ان کو اچھے لگتے ہیں ان کو خوبصورت بنا کر دکھایا جاتا ہے اور پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے اسی طرح وہ اللہ کی نعمتوں کو بھولتا رہتا ہے یہاں تک کہ مست ہو جاتا ہے اور جب مست ہوتا ہے پھر اللہ کی طرف سے تباہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ یقیناً ہم نے ہلاک کیا زمانے کے لوگوں کو من قبلکم تم سے پہلے مختلف قرنوں کے لوگوں کو لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا جب انہوں نے حدوں سے کراس کر کے شرک و کفر میں مبتلا ہوئے وہ تو ہم نے ان کو ہلاک کیا وجاہت ہم رسول ہم اور آئے تھے ان کے پاس ان کے پیمبر بالبینات صاف نشانیاں لے کر وہ ماں قانونی مگر ایسے وہ نہیں تھے کہ وہ ایمان لے آتے کزالی کا نزل قوم المجرمین اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں جرم کرنے والے لوگوں کو کیا ترتیب ہوئی ترتیب یہ ہوئی کہ دنیا کو تھوڑے جھٹکے لگتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں ربا ربا ربا تکلیف ہٹ جاتی ہے اور جب ہٹ جاتی ہے تو پھر مست ہو جاتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں جیسے کہ دعائی نہیں کی تھی اور اب ان کو دوبارہ نہیں جھٹکے لگتے ہیں اب ان کو ڈھیل دے دی جاتی چھوٹ دی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ مست ہو گئے اور جب مست ہو جاتے ہیں پھر ان کی تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے اور جب تباہ ہو جاتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کزا نے نجل قوم المجرمین اسی طرح ہم جرموں کو سزا دیتے ہیں ثم خلائف الارض من بعدہم اے مکہ کے مشرقہ اور اے ساری دنیا کے انسانوں ذرا غور کرو تم سے پہلے لوگ اسی طرح مرتے رہے آتے رہے مرتے رہے دنیا سے مٹتے رہے پھر کیا ہوا ان سب کو ہٹایا پروردگار نے اور تم کو ان کی جگہ بسایا ان کا جانشین بنایا تم مجہ تم پھر ہم نے تم کو بنایا خلائف فی الارض زمین میں خلیفہ من بعدہم ان کے بعد لینا تاکہ ہم دیکھیں کئی فتح تم کیسے عمل کرتے ہو تم سے پہلے قوم عاد اور قوم سمود اور پھر فرعون اور کیسی کیسی قومیں گزری ان کو پروردگار نے ہٹایا اور تم کو یہاں بچایا اس لیے لننظر کیف فتح ملون تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو لیکن تمہارا کیا حال ہے ہماری کتاب کے ساتھ دیکھو تمہارا کیا حال ہے اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے مکہ کے مشرقین کیسے سلوک کرتے ہیں قرآن کے ساتھ اب ذرا ترتیب پھر پیچھے پر گئے سب سے پہلے قرآن کا ذکر تھا اس کے بعد رسالت کا اور اس کے بعد توحید کا یہاں تک توحید کے دلائل آئے ابھی اور آئیں گے اب ذرا پلٹ کے واپس چلیے گا دوبارہ قرآن کا تذکرہ کیجیے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیتوں کی بینات اس حال میں کہ وہ آیتیں واضح ہوتی ہیں بالکل صاف صاف ہوتی ہیں اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہوتی بات سمجھنے میں دشواری نہیں قال الذين لا يرجون لقاءنا تو کہتے ہیں کہنا تھا آگے کہ مشرق کہتے ہیں کہنا تھا کہ کافر لوگ کہتے ہیں لیکن ان کی صفت بیان کی وہ کہتے ہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں کرتے جس کو ہم سے ملنا ہے یہ امید ہے کہ کسی نہ کسی موڑ پر مالک الملک سے ملاقات ہو جائے گی تو وہ وہ کام کرے گا کہ وہاں جا کر کے شرمندہ ہو وہ نہیں یہ کام کرے گا وہ کر رہا ہے جس کو ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں ایتی بھی قرآن غیر اس کے علاوہ دوسرا قرآن لاؤ تب مان لیں گے دوسرا قرآن کون سا کہ بہت اچھا قرآن آپ نے پیش کیا ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے لیکن اور ایک پیش کیجیے گا آپ اس ذہن کو کیسے سمجھیں دائیں بائیں دیکھ لیجیے کہ جب آپ کوئی دین کا کام کریں کچھ پیش کریں تو وہ لوگ جن کو ماننا نہیں ہے آپ کی بات کو وہ کیا کہیں ہاں کام آپ نے ٹھیک کیا اور کیجیے اس طرح کا اچھی تقریر کل کو پھر کرنا ٹھیک ہے بہت اچھا چلتے رہو بھائی تمہیں کیا فائدہ ہوا ہمیں تو کوئی زیادہ ضرورت نہیں آپ کی تقریر کی یوں ہی تبصرے کریں گے عیدی بھی قرآن ہے غیر لہٰذا اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لائیے او بدل ہو یا اس میں کچھ تبدیلی کر دیجیے یا تو پورا بدلیے دوسرا لائیے یا جزوی تبدیلی کیجیے اور کون سا بدل کر کے لائیے وہ قرآن لائیے کہ جس میں ہمارے خداؤں کی برائی نہ ہو جس میں یہ نہ کہا جائے کہ ما من الہ الا اللہ جس میں یہ نہ کہا جائے ان تدعون من یخلقوا ذبابا جن کو تم پکار رہے وہ ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے اور اگر مکھی ان سے لے کر کے کچھ بھاگ جائے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے جس قرآن میں یہ بتایا جائے کہ نہیں وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں وہ بھی دیتے ہیں یہ بھی اللہ بھی دیتا ہے رستے بکرے بکرے منزل سارے بھی کٹھی ایسا قرآن لے کر کے آئیے وہ قرآن لے کر کے آئیے کہ جس میں آخرت کا تذکرہ نہ ہو ایدا متنا و کنہ تو راب و معزام اینا لمبعوثون اجعل الالحة الہ واحدا ان حضا لشیع عجاب و اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون جب ان سے کہا جاتا ہے ایک اللہ ہے اکڑ جاتا ہے اچھا ایک ہی ہے کوئی نہیں بچا باقی ایسا قرآن لائیے کہ جس میں اس طرح کی باتیں نہ ہوں گویا قرآن کی اچھی کچھ باتیں سب کو لگتی تھیں لیکن کچھ باتیں اچھی سب کو ہر دور میں نہیں لگتی تھی آج بھی نہیں لگتی ہیں نافرمان انہی باتوں کو کہتے ہیں ان کو بدل دو جی باقی ٹھیک ہے تو یہ تھی مرضی پڑھو قل ما یا لي ان ابدله من تلقاء نفسي اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ما یکون لی میرے لیے ممکن نہیں بدلا کہ میں اس کو بدل دوں من نفسی اپنی جانب سے کیسے بدل سکتا ہوں میں بدل سکتا ہوں کیا میں اپنے در سے بناتا ہوں کیا میں خود بناتا ہوں گویا یہ بڑا چلاکی کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ بدل کر لے آؤ گویا آپ خود بناتے ہو یہ مضمون بھی اچھا ہے لیکن کل کو دوسرا لکھو جس میں یہ یہ باتیں نہ ہوں جو ہم چاہتے ہیں کیا میں اپنی طرف سے بدل دوں کیا میرے لیے ممکن ہے یہ ان الا ما میں نہیں پیچھے چلتا ہوں مگر اس چیز کے جو میری جانب وہی کی جاتی ہے میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ مجھے کہتا ہے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں میں اپنی طرف سے بناؤں عذاب یوم عظیم اور میں اس قرآن کی کسی بات کو اس میں سے نکال دوں اس کی کسی بات کو بدل دوں لا الہ الا اللہ کے بجائے کچھ اور کہوں انی اخاف تو میں ڈرتا ہوں اس سے عذاب یوم عظیم بہت بڑے دن کے عذاب سے تمہیں نہیں ڈر لگتا مجھے ڈر لگ رہا ہے میں جانتا ہوں کیسا دن ہے ان عصیت ربی اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں ناممکن ہے میں نہیں کر سکتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا ہے اور غور کرو میں تو تمہارے بیچ میں چالیس سال تک رہا آج تک میں نے کوئی صورت تمہیں سنائی تھی آج تک میں نے قرآن کا کوئی ورقہ تمہیں سنایا کوئی مضمون سنایا جب آج تک نہیں سنایا تو گویا یہ میں تھوڑا کہہ رہا ہوں کہنے والا کوئی اور ہے اس کا کلام ہے میں بدل دوں اس کو اللہ شاء اللہ آپ فرما دیجیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مات علیکم تو میں نہ تلاوت کرتا اس قرآن کو تمہارے سامنے ولا ادرا کم یہ ادرا کا لفظ ذرا غور سے سمجھ لیجیے آدمی پھسل جاتا ہے یہاں پر کہ شاید متکلم کا سیگا ہو نہیں نہیں واحد مذکر غائب کا سیگا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے تلاوت نہ کرتا ولا ادرا کم بھی اور پروردگار نہ واقف کراتا تم تم کو بھی اس کے بارے میں یہ تو وہ کرا رہا ہے میں کر رہا ہوں کیا اگر میں کرتا فقط لبست فیکم عمرا من قبلی تو یقیناً میں رہا ہوں تمہارے بیچ میں ہوں ایک لمبی عمر من قبلی اس سے پہلے چالیس سال چالیس بہاریں تمہارے بیچ میں بتائی ہیں کیا میں نے کوئی صورت پڑھ کر تمہیں سنائی آج تک تمہیں کوئی مضمون سنایا جب نہیں سنایا تو یہ میرا کام ہے کیا اور میری ساری زندگی تمہارے سامنے تھی وہ زندگی تھی جس کو دیکھ کر تم الصادق الامین کہتے تھے آج کس منہ سے کہتے ہو کہ میں نے خود یہ گھر لیا ہے جب تم خود کہتے تھے سچے کچھ تو سوچو افلا تاقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو فمن اظلم اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جان بوجھ کر کے یہ بہتان لگائے اللہ کے اوپر اللہ کا کلام اور وہ کہے اللہ کا کلام نہیں ہے یہ تمہارا گھڑا ہوا ہے جبکہ میں چالیس سال تک تمہارے بیچ میں رہا اور تم نے ہی مجھ کو صادق الامین کہا جب تم وہ کہہ رہے تھے آج کس منہ سے کہہ رہے ہو فمن نظلم اس سے بڑا ظالم کون ہے ممن علی اللہ کذبا جو اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان لگائے یا اس سے بڑا ظالم کون ہے کذب بھی ہی جو اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہے جی اس آیت کے دو معنی میں عرض کر چکا پیچھے اس سے بڑا یا تو دونوں سے مراد مشرقین ہیں کوئی اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان لگائے اپنی طرف سے باتیں گھڑے اور اللہ کے اوپر لگائے ہاضا حرام جس طرح کہ تم نے کیا ہے اس سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں اور اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہے اس سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں دونوں سے مراد کون ہوگے مشرق دوسرا پہلے سے مراد آپ کہ اگر میں یہ اپنی طرف سے گھڑتا ہوں اور پھر اللہ پر لگاتا ہوں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا اور یقینی بات ہے تم کو بھی معلوم ہے یہ میں نے نہیں کیا پھر تم نے کیا کیا کہ کلام اللہ کا تھا مگر تم نے اس کو جھوٹا کہا پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہے کہ لا يفلح المجرمون بات یہ ہے کہ مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور کن کو مجرم کہا قرآن نے کیا جرم کرتے تھے وہ سنیے مِن دُونِ اللہ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ماں ان ہستیوں کی لا ضرور جو ان کو نقصان نہیں دے سکتی ولا لائن ہوں اور جو ان کو نفع نہیں دے سکتی وہ یا اور وہ کہتے ہیں ہاں اولا شفا اللَّهِ اللہ یہ سفارشی ہیں ہمارے اللہ کے نزدیک اور ان کے یہاں سفارشی تھا ان کا کیا مراد تھی کہ ہم سے بیماریاں ہٹانی ہوں تو ہم ان کو کہتے ہیں سفارش کر کے بیماری ہٹاتے ہیں ہمیں بچے لینے ہوں ہم ان کو کہتے ہیں یہ سفارش کر کے ہم کو بچے دلا دیتے ہیں ہم کو کاروبار چلانا ہو ہم ان سے کہتے ہیں اللہ سے سفارش کرتے ہیں ہمارے کاروبار چلا دیتے ہیں نفع اور نقصان کے مالک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت میں آپ کے پاس ہو آپ اس کو کہیں یا قرآن ابھی او اور میری مدد کر تو وہ ہے ہی نہیں یہاں تو آپ کی کون مدد کرے گا آپ ہوا میں بات کر رہے ہو پتھروں سے باتیں کر رہے ہو کون سنے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے پاس ہو اس کے لیے ضروری ہے وہ عالم الغیب ہو یہیں سے وہ عقیدہ بنایا جاتا ہے اور یہی مشرقین کا عقیدہ تھا ان کی پوجا کرتے تھے جو ان کو نہ نفع دے سکتے تھے نہ ان کو نقصان اور کون کسی کو نفع یا نقصان دے سکتا ہے ہم پچھلی صورت میں پڑھا چکے ہیں سورہ آراف میں اگر کائنات میں کوئی مالک ہوتا نفع اور نقصان کا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور آپ نفع اور نقصان کے مالک ہیں آپ نے فرمایا آپ سے اعلان کروایا گیا آپ اعلان کیجئے میں اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں اور فقہ کرام کا طبقہ لوگ سب سے زیادہ محتاط طبقہ گزرا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جس کے اندر ننانوے وجہ ظاہری طور پر کفر کی لگتی ہوں ایک وجہ ایمان کی لگتی ہو تو اس کو مؤمن کہا جائے کہ کافر کہا جائے جواب دیا اس کو کافر کہا جائے کسی کے ہو اس کو مومن کہا جائے کسی کے کافر کہنے میں بہت احتیاط کی جائے لیکن وہ فخائے کرام جو اتنی احتیاط کرتے ہیں انہوں نے بھی کہا بحر الرائق میں بھی ہے اور فتح بزازیہ میں اور مجموعہ فتح عبد الحائی کے اندر بھی ہے جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ارواح مشائق حاضر ہیں اور ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں ان کو جانتی ہیں اور ہم پکارتے ہیں تو مصیبتیں ہم اسے ہٹاتی ہیں یو کفرو فرو ایسے آدمی کو کافر مانا جائے گا اور جو یہ کہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دونوں حاضر ہیں اور دونوں کو اکٹھا بیان کرے اور کہے کہ یہ دونوں گواہ ہیں قاضی خان میں آپ نے یہ فتویٰ پڑا ہوگا شاید علماء کرام نے اور دوسرے حضرات بھی سن لیں کہ دو لڑکے لڑکی اکٹھے ہوئے کہنے لگے آؤ ہم نکاح کر لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ گواہ تو ہے نہیں انہوں نے کہا دیکھو دو گواہ بناتے ہیں ایک اللہ کو بناتے ہیں ایک اللہ کے حبیب کو گواہ بناتے ہیں ہمارا نکاح ہو گیا تو کیا ہو جائے گا نکاح کہا ان دونوں کو کافر کہا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کہ آپ کو اللہ کے برابر قرار دے دیا پھر اگر کوئی یہ کہے کہ انہی تین سو چھپن اولیاء کرام کے ذریعے سے انسانوں کو زندگی ملتی ہے اسی کے ذریعے سے می برسایا جاتا ہے انہی کے ذریعے سے ذلت اور عزت کے فیصلے ہوتے ہیں انہی کے ذریعے سے کائنات کے اندر تبدیلی ہوتی ہے الامن والعلا کے اندر ہے یہ عبارت اس کے لیے کیا کہا جائے گا اللہ اکبر جو یہ کہے کہ نہیں انہی کے ذریعے سے انہی کی وساطت سے ہوتا ہے وساطت کے الفاظ ہیں خود نہیں اللہ کرتا ہے تم ان کو پکارو پھر ان کے ذریعے کیا جاتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہو مکہ کے مشرقین کی بات کیا ان دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے مکہ کے مشرقین یا بدون دون اللہ اللہ کے سوا عبادت کرتے مالا یا دلو جو ان کو نقصان نہیں دے سکتے ولا انفا اور جو ان کو نفع نہیں دے سکتے وہ یقول عند اللہ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں آخرت کے لیے نہیں دنیا کے لیے یہ کام بناتے ہیں یہ کام بناتے ہیں اللہ اکبر قل اتنبیون اللہ آپ ان سے فرمائیے اتنبیون کیا تم بتاتے ہو اللہ کو بما وہ بات لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض نہیں جانتا ہے اللہ آسمانوں میں اس بات کو اور نہیں جانتا ہے اللہ زمین میں اس بات کو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ کچھ اور ہستیاں ہیں جو نفع اور نقصان کی مالک ہیں اور یہ سفارش کر کے ہمارے کام بناتی ہیں تو براہ راست خود نہیں سنتا ہے میں کہتا ہوں رب العالمین کہ میں نہیں جانتا ہوں تم مجھے بتانا چاہتے ہو میں کہتا ہوں نہ کوئی آسمان میں ایسا ہے نہ کوئی زمین میں ایسا ہے نہ کوئی فرشتہ ایسا ہے کہ تم فرشتے کو کہو اور وہ مجھے کہے اور پھر میں تمہارے کام کروں نہ زمین میں کوئی ایسا ہے لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ اس کی ذات پاک ہے وتعالى عما یشرکون اور وہ بلند و بالا ہے اس سے جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان ہستیوں سے جن کو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں كان الناس الا امه تماحی فاختلفوا اور یہ شرک کی مصیبت اور یہ شرک کا عذاب اور یہ شرک کا روگ اور یہ شرک کا کینسر انسانوں میں بہت بعد میں لگا ورنہ سارے انسان اللہ کی توحید پر کھڑے تھے وما کان الناس اور نہیں تھے لوگ اللہ امت واحدہ واحدہ مگر ایک ہی جماعت تھے ایک ہی گروہ تھے کون سا گروہ تھے اللہ کو مانتے تھے اسی کی عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گردانتے تھے ہم اس کو تفصیل سے دوسرے پارے میں پڑھ چکے فاختلفو تو لوگوں نے اختلاف کیا کیسے اختلاف کیا لوگوں نے شرک کے راستے گھڑے کچھ توحید پر رہے اور کچھ مشرک بن گئے اور پھر جب وہ ایسا انہوں نے کیا تو فبعث اللہ النبیین مبشرین و پھر بیجا پروردگار نے انبیاء کرام کو خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈراتے ہوئے بنا کر سوال یہ ہے کہ مشرقوں کو دنیا سے مٹایا کیوں نہیں جاتا ولولا کلمتن اور اگر ایک بات نہ ہوتی سبقت میں ربک جو تیرے رب کی طرف سے پہلے سے طے ہو چکی ہے لبئی نہ تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا فی ما فیہ یختلفون ان باتوں میں جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں اگر یہ معاملہ طے نہ ہو ایک بات نہ ہوتی کیا بات یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے یہ دنیا پانے کی جگہ نہیں ہے یہاں جزا اور سزا کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں یہ تو دارالعمل ہے دار الجزا نہیں ہے ایک تو یہ بات طے ہے اور دوسری بات یہ طے ہے کہ مشرقوں کو بہت دیر تک پروردگار نے ڈھیل دینی ہے پھر آخرت میں ان کا حساب کتاب ہونا ہے اگر یہ طے نہ ہو گئی ہوتی بات تو پھر ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ تم مِّن ربی یہاں تک قرآن کی حقانیت کا تذکرہ ہوا اب آپ کی رسالت کا ذکر ویسے قرآن کی صداقت کا جب تذکرہ ہوگا آپ کی رسالت خود ثابت ہوگی جس پر سچا قرآن نازل ہوتا ہے وہ سچے پیمبر ہوتے ہیں وہ جب قرآن سچا ہے تو پیمبر سچے کیوں نہیں ہوں گے وہ اللہ کے آخری پیمبر ہی ہو سکتے ہیں اس لیے کہ یہ قرآن کی شان بتاتی ہے کہ آخری کتاب ہے اس شان کی کتاب کسی اور نبی پر نہیں آ سکتی ہے مگر اس کے باوجود وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ اُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ کیوں نہیں اتاری جاتی ہے علیہ ان کے اوپر آیَةٌ مِّن رَبِّهِ کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کوئی موجزہ کیوں نہیں اتارا جاتا کوئی نشانی ایسا کرشمہ کہ جس کے دیکھنے کے بعد مانے بغیر چارہ نہ ہو فَقُلْ ان الْغَيْبُ لِلَّهِ آپ فرما دیجئے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے کب وہ معجزہ بھیجے گا بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا یہ سب غیب کی باتیں اور غیب اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا ہوں انما بے شک الغیب للہ غیب اللہ کے لیے ہے وہ جانتا ہے کہ موجزہ بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا اور کب بھیجے گا پھر کیا کریں تذرو تم بھی انتظار کرو کب آتا ہے انی معکم من المنتظرین میں بھی ہوں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے وَإِذَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ذَرَّا مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا اوپر آیا تھا کہ نشانیاں بہت ہیں مگر اس سے سبق حاصل نہیں کرتے کیوں نہیں سبق حاصل کرتے وجہ کیا ہے فرمایا جب بھی کوئی نشانی نظر آتی ہے اللہ کی توحید کی اس کی قدرت کی اور کوئی ایسا جھٹکا لگتا ہے جس کے اوپر ان کو توبہ کرنا چاہیے وہ اچانک اللہ کی نشانی کے بارے میں ہی مکر کرنے لگ جاتے ہیں وہی لَقُنَ النَّاسِ اور جب ہم آزماتے ہیں چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً مہربانی باد رہا تکلیف کے بعد پہلے طوفان آیا آئیں پھر پروردگار نگار نے اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیا میں ہوں جو پریشانی ان کو لگ گئی تھی آیَاتِنَا اچانک وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں ان کے لیے مکر ہو جاتا ہے ان کے لیے مکر ہونے کا مطلب ہماری نشانیوں کے تقاضے کے اوپر ایمان لانا چاہیے تھا ایمان نہیں لاتے بلکہ ان کی تعویلیں کرنے لگ جاتے ہیں اور کوئی کہے یار آپ پر پریشانی آئی تھی مصیبت آئی تھی کیا بنا وہ کہتا ہے کیا ہوگی دور یار مصیبت اور کیا خاص طور سے فلاں کے چاہنے سے دور ہوئی فلاں کے چاہنے سے دور ہوئی یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے دور کی کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا بچ گیا اللہ نے بچایا کہتا ہے خطرناک ایکسیڈنٹ تھا بالکل جان جا رہی تھی مگر ڈرائیور بڑا چلاک تھا اس نے یوں کٹ مارا تو جس دن کٹ گیا اس دن کیوں نہیں اس نے کٹ مارا اذا لهم مکر فی آیاتنا اچانک ان کے لیے مکر ہو جاتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں زلزلے آتے ہیں طوفان آتے ہیں کہتا ہے بھیانک طوفان میں پھنس گئے سب لوگ ڈوب گئے تھے مگر اس نے زبردست تیراک تھا یوں تیرا اور پار ہو گیا تو جو ڈوب گئے وہ تیرنا نہیں جانتے تھے وہ بھی تو تیرنا جانتے تھے یہ ہے مکر اس طرف ذہن کو نہیں جانے دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا اللہ کی طرف سے جھٹکا تھا اللہ کی طرف سے ایک انڈیکیشن تھا بعض آ جاؤ نہ اس طرف ذہن نہیں جانے دیتے زلزلے آتے ہیں کہتے ہیں کہ اصل میں چٹانیں کافی دیر سے انتظار کر رہی تھیں وہ تھوڑی سی سرکی پھسلی تو بس زلزلہ آ گیا کس نے پھسلایا ان کو قل اللہ اسرع مکرا آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جلد کرنے والا ہے مکرن تدبیر کرنے کے اعتبار سے تم مکاریاں کرو وہ تمہیں جلد سزا دے گا اور کیسے دے گا سزا پھر وہی حالات پیش آئیں گے اور پروردگار فرمائے گا مار کٹ اب نہیں کٹ شٹ لگے گا تیرے سے ان رسولنا یکتبون ما تمکرون بے شک ہمارے فرشتے لکھتے جا رہے ہیں ما تمکرون جو کچھ کے وہ مکر کرتے ہیں جو تدبیریں کرتے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر کیسے شرک میں مبتلا تھے مکہ کے مشرک اس کی ایک مثال سنو ایک مثال پیش کی جا رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مشرک تھے جی خدا کو نہیں مانتے تھے خدا کو مانتے تھے خدا کو سب سے بڑا مانتے تھے والذی یسیرکم وہی تو ہے جو تم کو چلاتا ہے فی البر خشکی میں والبحری اور سمندر میں حتی اذا کنتم فی الفلک یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں وجرائن بہم اور کشتیاں لے کر کے چلتی ہیں ان کو بریح طیبت پاکیزہ ہوا کے ذریعے سے ابھی پیچھے عرض کیا اس کو عربی میں التفات کہتے ہیں پہلے حاضر کے سیرے سے بات ہو اچانک غائب کی طرف کا سیدھا استعمال کیا جائے پہلے متکلم سے ہو پھر حاضر کا سیدھا استعمال کیا جائے اس میں حکمتیں بھی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے آپ ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں اور اس کو کہیں کہ اچھا آپ نے ظلم کیا میں اس کو عنقریب سزا دوں گا یہ نہیں چلے گا آپ کے میں ظلم تو نے کیا سزا میں اس کو دوں گا اس کے لیے کوئی موقع ہونا چاہیے یہاں کیا مناسبت ہے او انسانوں غور تو کرو جب پروردگار تم کو چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں اور اس منظر کو دیکھو جب تم کو کشتیاں لے کر کے چل رہی ہوتی ہیں اور آگے چونکہ انہوں نے شرک کیا اس لیے یہ نہیں کہا تم نے شرک کیا جیسے کہ رخ پھیر کر کے اور پھر وہ انسان جب پھنستے ہیں نا حالات میں پھر تم نہیں کہا پھر وہ کہا ایسا ہوتا ہے آبا و طلّہ میں بھی آپ سمجھیں گے کہ پہلے اللہ کے حبیب کو غائب سے تعبیر آبا آباسا انہوں نے تیوری چڑھائی یعنی کہا آپ نے کیونکہ اس میں پیار زیادہ ہے وہ بِهِمْ اور کشتیاں چلتی رہیں بہم ان کو لے کر کے بیری ان ان پاکیزہ ہوا کے ذریعے سے یعنی موافق ہوا سے بادبانی کشتیاں تھی ہوا پر چلتی تھی وہ بِهَا اور لوگ اس کشتیوں پر یا اس ہوا پر ان کے چلنے پر خوش ہو گئے جا تھا اچانک آئی ان پر ان کشتیوں پر ریحن آصف ان تیز آندھی ریحن ہوا عاصف تیز چلنے والی آندھی والی ہوا وجاہم جاؤ موجو اور آ گئی موج لہریں من کل مکان ہر طرف سے ادھر سے پانی کی لہر ادھر سے پانی کی لہر وہ سمندر کے سفر کرنے والے ہی جانتے ہیں لہریں کیسی آتی ہیں پچاس پچاس فٹ اونچائی سے لہریں چلتی ہیں بعض دفعہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ اوہی بِهِمْ اور انہوں نے گمان کر لیا انہم کہ وہ وہی بِهِمْ گھیر لیا گیا ہے ان کو لگا کہ بس آج ہو گئی شام کام ہو گیا دعو اللہ پکارا انہوں نے اللہ کو مخلصین اللہ الدین خالص کر کے اللہ ہی کے لیے الدین الدین کو اور اللہ کے لیے خالص کر کے دین کے دوسرے معنی عبادت کو اے اللہ بس تجھے ہی پکاریں گے اب تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے لائن انجیتا اگر نجات دے گا ہم کو من منہادی اس مصیبت سے لنکونن من الشاکرین تو ہم ہو جائیں گے ضرور بے شکر کرنے والوں میں سے اور اس آیت کے پس منظر میں اس کے شان نزول میں ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے ابو جیس کا بیٹا اکرمہ اس نے ہر موڑ پر مسلمانوں کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے بھی ہتھیار چھوڑے اور بڑے بڑے بھی ہتھیار چھوڑ کر کے بن میں جیسے بیٹھ گئے یہی شخص ہیں جنہوں نے مسفلا کی طرف سے مسلمانوں کے راستہ کا مقابلہ کیا جس میں کچھ لوگوں کی موتیں بھی باتیں ہوئیں اکرما ہے آخری مور پر بھی لڑائی کی لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن اپنی سفید چادر ایسے ہلائی سفا پہاڑی پر چڑھ کر اور یہ اربوں کا ایک انداز تھا کہ خطرے کی گھنٹی بچ گئی ہے ایسے ہلائی چادر اس کا مطلب جمع ہو جاؤ تو سب لوگ جمع ہو گئے مکہ والے بھی مرد و زن جمع ہو گئے آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے پہلے آپ نے ان کے جرموں کو بیان کیا تم نے میرے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا انہوں نے اقرار کیا کہ سب کیا فرمایا جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا اللہ اکبر کیا شان ہے آپ کی کیسے اندھے ہیں وہ لوگ کہ اس کو بھول جاتے ہیں اور کون سی باتیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے سب کو معاف کر دے جاؤ سب معاف یہاں تک کہ ہندا کو بھی معافی جس نے میرے چاچا کا کلیجہ نکال کر کے چبایا تھا سب کو معافی مل گئی تو اکرما کو پتا چلا انہوں نے معافی کا کہاں انتظار کیا یہ تو اس مجمع میں نہیں آئے یہ بھاگ گئے انہوں نے سوچا کہ آپ میرے لیے کہاں پناہ ہے کہاں مجھے چھوڑیں گے یہ بھاگ کر کے یمن جانا چاہتے تھے لیکن اس وقت میں جو جدہ بندرگاہ یہ نہیں تھی بلکہ اس سے زیادہ قریب مکہ بیت اللہ شریف سے دوسرے مقام پر سمندر ہے وہاں پر بندرگاہ تھی وہاں سے کشتیاں روانہ ہوتی تھی وہاں پہنچے کشتی کوئی بیس تیس کلو نہ وہ یمن کہاں جانا چاہتے تھے مجھے غلطی ہو گئی وہ حبشہ جانا چاہ رہے تھے اتھوپیا اتنا دور جا رہے تھے کشتی کچھ دور جا کر کے رک گئی وہ بھمر میں آ گئی اچانک طوفان اور آندیاں ملا بھی پریشان لوگوں نے یاد کرنا شروع کیا کسی نے کہا یا لات اغسنی لات بچا کسی نے کہا حبل تو بچا کسی نے کہا عزا تو بچا کسی نے کہا منا تو بچا ملا نے مسکرا کے کہا یہ نہیں بچا سکتے ان سے اپنا آپ بھی کہاں بچے گا ان لوگوں نے کہا کیا کریں کہا وہی کہو بس جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہا کیا بس ایک مالک کو پکارو مخلصین تین الدین دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اکرما نے جب یہ بات سنی کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل کے اوپر بجلی بن کر کے گری ملا نے کہا کہ یہاں پر کوئی دوسرا ہمیں نفع نہیں دے سکتا تو کہتے ہیں میں نے کہا جب یہاں نہیں دے سکتا تو اور کہیں کوئی کیسے نفع دے سکے گا کیسے بچائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو وہ چیز ہے جس کی ہم کو اللہ کے حبیب دعوت دیتے ہیں پھر ہمیں کیا ہو گیا اور میں نے قسم کھائی کہ اگر آج اللہ نے زندہ رکھا تو میں ضرور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر کے رہوں گا ملا نے فیصلہ کیا واپس پلٹو کشتی پھر ساحل پر پہنچی ادھر کشتی ساحل پر پہنچی ادھر ان کی بیوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں کہ آپ نے سب کو معاف کیا ابو جہل کے بیٹے اکرما کو بھی آپ معاف کریں گے آپ نے فرمایا ہم نے تو سب کو معاف کیا اکرما نے کیا کیا ہمیں اس کو معاف ہم نے تو وحشی جیسے کو معاف کیا تو اکرما کون ہے سب کو معاف کر دیا ہم نے انہوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی کوئی نشانی دیجئے ہو سکتا ہے میرا شوہر یقین کرے نہ کرے اس لیے کہ وہ بھاگ چکا ہے میں اس کی تلاش کرتی ہوں اگر کہیں ملا آپ کی نشانی دکھا کر کے واپس لاؤں گی بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے اپنی دستار مبارک دی آپ مکہ سے نکلے تو آپ کے سر مبارک کے اوپر دستار تھی سفید اور آپ واپس آئے مکہ میں آج آپ کے سر مبارک کے اوپر آج سیاہ دستار تھی آپ نے سیاہ بھی باندھی سفید بھی باندھی مگر سفید بہت زیادہ باندھی سیاہ کم باندھی سیاہ زیادہ تر آپ جنگ کے موقع پر باندھتے تھے صحابہ بھی زیادہ تر سفید اور سیاہ بھی مانتے تھے کالی دستار بھی آپ نے اپنے دستار مبارک دے دی جب ان کی بیوی پہنچی بندرگاہ پر تو کشتی واپس پلٹی تھی اس نے مکہ کے حالات سنائے اکرما نے تین مرتبہ پوچھا مجھے معاف کر دیا مجھے معاف کر دیا میں اکرما جہل کا بیٹا کہا تجھے بھی معاف کر دیا ہندا کو معاف کر دیا وحشی کو معاف کر دیا حیران ہو کہ اچھا پلٹے بیوی کے ساتھ اللہ نے ایمان نصیب کیا اور پھر کیسی کیسی قربانیاں دی میں نے عرض بھی کیا تھا ایک جگہ اپنے چاچا کے ساتھ مل کر حارث ابن ہشام کے ساتھ مل کر کے آخری مارکے میں جہاں شہادت نصیب ہوئی کیسا کارنامہ انجام دیا یہی وہ موقع ہے اور اس پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ کے مشرقین کیسے شرک میں مبتلا تھے اللہ کو بھی مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ بڑی بڑی مصیبتوں میں غیر اللہ کام نہیں آتا ہے صرف اللہ کام آتا ہے پھر اس سے بڑا بیمان کون ہے جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ اگر کہیں پھنس جاؤ نعوذ باللہ سمندر میں پھنسو یا دریا میں ڈوبنے لگو تو اللہ کے بجائے غیر اللہ کو پکارو اور اس کے لیے قصے اور کہانیاں گھڑتا ہے جھوٹے قصے نعوذ باللہ کہ شیخ جنید بغدادی ایک دن دریا پار کر رہے تھے ایک آدمی نے دیکھا کہ بالکل دریا کے اوپر سے جا رہے ہیں پاؤں بھی نہیں بھیگتے ہیں اس نے کہا حضرت میں آپ کا مریض مجھے آپ نے یہ کیوں نہیں سکھایا کہا میرے پیچھے پیچھے آ جا لیکن یہ کہتے آنا یا جنید المدد نوز باللہ خاتم بدہن کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ جنید بغدادی یہ کہیں یا جنید المدد کیسا بیمان ہے یہ شخص جس نے یہ جھوٹی روایتیں گھڑی ہیں اور جس نے یہ جھوٹی باتیں لکھی انہی تین سو چھپن اولیا یہ تین سو چھپن کا تو تجھے کس نے بتایا کس روایت میں ہے خواب میں آیا تجھے انہی کے ذریعے سے دنیا میں موت اور حیات ہوتا ہے انہی کے ذریعے سے می کا برسنا ہوتا ہے سبحان اللہ دعو اللہ مخلصین الدین وہ اللہ کو پکارتے ہیں دین کو اس کے لیے خالص کر کے لائنن جیتن اگر تو ہم کو نجات دے گا من من الشاکرین ہم ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے شکر گزار لوگوں میں سے فلما ہم جا تو جب اللہ ان کو نجات دے کر لاتا ہے کنارے پر اذا ہم یبہون فی الارض اچانک وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں سرکشی کرتے ہیں اور جو کچھ وعدے کیے تھے وہاں ان کو بھول جاتے ہیں بغیر الحق نہ حق طریقے سے اور پھر چڑھاوا کسی اور پر چڑھتا ہے یا یو اے ساری دنیا کے لوگوں انما بغیکم بے شک تمہاری یہ بغاوت بے شک تمہاری یہ سرکشی بے شک تمہارا یہ وعدے کو بھول جانا علی انفسکم تمہارے نفسوں کے خلاف ہے کیسے متاع الحیات دنیا یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان حاصل کر لو چار دن گزار لو تم الینا مرجی حکم پھر ہمارے پر پاس لوٹ آنا ہے تمہارا الینا ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے تو فننبئکم حکم ہم بتا دیں گے تم کو بما کون تم تامل جو کچھ تم کیا کرتے تھے اور بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ بتا دیں گے کہ اچھا تم نے شرک بھی کیا تھا بتانے کا مطلب سزا دیں گے کیا ہے یہ دنیا کی زندگی جس کے لیے انسان شرک کرتا ہے اور میں عرض کر چکا صرف دنیا کے لیے کرتا ہے کبھی آخرت کے لیے شرک نہیں کرتا ہے کسی کے آگے سجدہ کرے کسی کا طواف کرے کہیں چڑھاوا چڑھائے کہیں پر کپڑے پہنائے چادر چڑھائے اس لیے کہ میری بخشش ہو جائے نہ اس لیے کہ لے دے پتر دنیا کے لیے یہ دنیا ہے کیا چیز انما مثل الحیات الدنیا بے شک دنیا کی زندگی کی مثال کما ان اس پانی کی طرح من السماء جس کو تارا ہم نے آسمان سے به نبات الارض پھر گنی ہو کر نکلی اس پانی کے ذریعے سے زمین کی نباتات مما الناس نباتات میں سے وہ چیزیں جن کو لوگ کھاتے ہیں والانعام اور چوپائے کھاتے ہیں حتی اذا اخذت الارض یہاں تک کہ جب لے لیا زمین نے زخروفا اپنی رونق کو لے لیا اور حقیقی اور لفظی معنی اس کے اپنے زیور کو لے لیا دنیا میں جو پھول آئے چمن میں بہاریں آئیں باغ میں پھول کھلے یہ گویا زمین نے اپنا زیور پہنا ہائے ہائے زیور پہننے والوں کو زیور پہننے والیوں کو بھی قرآن یاد کراتا ہے وزینت اور وہ زمین خوبصورت ہو گئی وزن اہلوہ اور زمین والوں نے گمان کر لیا انہم قادرون علیہا کہ وہ زمین پر قدرت رکھنے والے ہیں اب کھیتی کاٹیں گے پھر کیا ہوا اس زمین کے اوپر امرونا ہمارا حکم او ہم راتوں کر دیا اس کو کھیتی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح رات کو زوردار طوفان چلا کھیتی ایسی ہوگی جیسے کٹی ہوئی اور کٹی ہوئی بھی کیسے کالم تگنا بل گویا کہ یہ کھیتی کل یہاں موجود ہی نہیں تھی آئے ہائے زیور پر ہیں اپنے زیور پر اترانے والوں دیکھو کیا حال ہوا اسی طرح تمہارا بھی کل زیور اترے گا کیسا وہ منظر ہوتا ہے کوئی اور آ کر کے اللہ اکبر کوئی زیور اتار رہا ہوتا ہے کوئی گھڑی اتار رہا ہوتا ہے کوئی چوڑیاں توڑ رہا ہوتا ہے اور کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر اس منظر کو تم کیوں بھول گئے کزالی کا نسل العیات قومی کرو اسی طرح ہم کھول کھول کر کے آئے بیان کرتے قومی کرو غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس چار دن کی زندگی کے لیے تم آخرت کو بھول گئے ہماری عدالت کو بھول گئے یہ چوڑیوں کا ٹوٹنا اور یہ کپڑوں کا پھٹنا اور یہ زیور کا اترنا اور دوسرے منتظر ہیں زیور پہننے کے لیے تمہیں بڑا خوبصورت لگتا تھا زیور کتنوں نے زیور پہن ہی نہیں پائی اور کتنوں نے زیور بنائے ایک ہی مرتبہ پہنے تھے اس کے بعد دوبارہ نمبر ہی نہیں آیا ہمارے کسی بزرگ نے بہت درد سے کہا سدا نا مہندی ردے سدا سدا نہ بہت جوانی والی سدا نہ رنگیاں رلنا اے یہ کہاں رہتا ہے سدا پج پج پھیرے کر دے توتے پور سدا نہ باغیں بلبل بولن صدا نہ باغ بہار یہ چار دن کی بات ہے اس زندگی زمین کے اوپر غور کرو غروفہا وہ اپنا زیور پہنتی ہے پھر کس طرح اس کا زیور اترتا ہے اور چلو یہ تو طوفان آیا کاٹنے والے درانٹی لے کر کھڑے ہیں کب کٹے گا کیا زیور سارا واللہ یدو الہ دار السلام اور ساری دنیا کے لوگوں اللہ بلا رہا ہے تم کو الہ دار السلام سلامتی والے گھر کی طرف جنت کی طرف بلا رہا ہے اور جنت کو سلامتی والا گھر کیوں کہتے ہیں عرض کر چکا پرانی باتیں ہر مرتبہ دہرائیں گے تو وقت بڑا لگے گا وہ یہاں بھی میں شاہ مستقیم اور اس جنت کی طرف جانے کے لیے سیدھا راستہ چاہیے اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے میں شاہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا الا صراط مستقیم سیدھے راستے کی اور کس کو ملتی ہے جو تڑپ رکھتا ہے جو کبھی سوچتا ہے کہ میں چلوں اس راستے پر اس کو ملتا ہے یہ راستہ للذین احسن حسنا و زیادہ اور جب وہاں پہنچ گئے تو وہاں کیا ملے گا للذین ان لوگوں کے لیے احسن جنہوں نے نیکیاں کی الفسنا العاقبت قبط ان کے لیے بہترین انجام ہے بہترین ثواب ہے وہ زیادت اور کچھ زیادہ بھی ہے اور زیادہ کے لیے بہت روایتیں ہیں اس کے لیے میں نے کثیر کو دیکھی کیا کیا زیادتی ہے یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک نیکیا نیکی کی دس کا ثواب ملا اور اللہ کے راستے میں ایک نیکی کی سات سو کا ثواب ملا اور پھر ساری نیکیوں کا ثواب ملا فرمایا ابھی ایک زیادہ باقی ہے کیا ہے کہا تمہارے مالک کی تم کو زیارت ہوگی تم اپنے مالک کو دیکھو گے یہ تمہیں ملے گا دنیا کو دیکھنے والوں ایک دوسرے پر فرشتہ ہونے والوں اپنے مالک کو دیکھو ولا وجوههم قطر ولا ذلہ ہائے ہائے اور نہیں چڑھے گی ان کے چہروں کے اوپر قطر سیاہی تارکول نہیں چڑھے گا یہ لک جو سڑکوں پر بچھائی جاتی ہے قطر سیاہی اور اس کو بھی کہتے ہیں یہ نہیں چڑھے گی اور اس کا مطلب کچھ کے چہروں پر چڑھے گی ہاں اللہ حفاظت فرمائے کچھ چہرے مرتے دم ہی کالے ہو گئے ولا ذلت اور نہیں چھائے گی ان پر ذلت اولئک کا الجنہ یہ جنت والے ان خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہم اجعلنا منہم والذین کسبوا السیئات اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو برائیاں کماتے رہے چار دن کی زندگی کے لیے کن کن برائیوں میں اپنے آپ کو برباد کیا اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کیا جزا سیئات تو برائی کا بدلہ بھی مثلی ہاں اسی کے برابر ہوگا لیکن اس کے برابر بھی کتنا ہوگا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّا اور ان کے اوپر چھا جائے گی ذلت ان کے اوپر چھا جائے گی یہ لک اور ان کے چہروں پر کالی وَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا وَكَأَنَّمَا كَأَنَّمَا اُخْشِيَتْ وُجُوهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا اُفْوَوْا کس قدر ان کے چہرے کالے ہوئے کان نما ایسا لگے گا اغشیت کہ اڑا دی گئی ہے ان کے چہروں پر من اللیل مظلما اندھیری رات کے پرت چڑھا دیے ان کے چہروں پر کالی رات کی سیاہی کو کالے پن کو اکٹھا کرو وہ کالا پن سارا ان کے چہروں پر چڑھا دیا اللہ اولئک اصحاب النار یہ جہنمی فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور یاد کرو جس دن ہم ان کو جمع کریں گے سب کے سب کو تو پھر جن کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے اپنے مالک کو چھوڑ کر جن کے آگے جھکے ہوئے تھے کسی کے نام کا چڑھاوا کسی کے نام کی چادر کسی کا طواف کسی کا سجدہ ثم نقول میں اشرکوا ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا مکان کو مکانکم اپنی جگہ رکو اپنی جگہ رکو ٹھہرو دوسرے مقام پر ہیں سورہ وہاں پڑھیں گے سورہ صافات میں جب کہا جائے گا اکشر اللہ كانوا یعبدون جمع کرو ان کو بھی جنہوں نے پوجا کی اور جمع کرو ان کو بھی جن کی پوجا کی جاتی تھی لیکن باطل معبود اور چل پڑے دونوں دوڑے وہ کفو مسئولون روکو ان سے کچھ پوچھنا ہے یہاں پر فرمایا مکان کم رکو تم بھی آن تم بھی حکم اور تمہارے شریک بھی فض اللہ بین ہوں تو ہم جدائی پیدا کر دیں گے ان کے درمیان وقال کال اور کہیں گے ان کے شریک جن کو انہوں نے شریک سمجھا ہوا تھا ما کم ایانا تعبدون نہیں تم پوجا کیا کرتے تھے ہماری یہ کون ہیں دیکھیے جن کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے وہ شیاتین بھی تھے اور وہ گمراہ قسم کے ان کے مذہبی پیشوا بھی تھے اور وہ بزرگ ہستیاں بھی تھی بزرگ ہستیوں میں جدا ہوئی وہ جنت میں گئے انہوں نے کہا تم ہماری پوجا کرتے تھے کفا باللہ شہید بیننا و کم اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے ہم نے کسی دور میں تم کو نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرنا تم نے ہماری پوجا کی اور یہ ایک حیرتناک بات ہے کہ جس جس کی پوجا کی گئی اس کے کلام سے کبھی نہیں ثابت کر سکتے ہیں کہ اس نے کہا ہو میری پوجا کرنا جو بزرگ ہستیوں کو نوز باللہ کلمہ پڑھنے والے ان کے ساتھ شرک کے معاملات کرتے ہیں ہیں وہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ ہو ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں ان کا طواف کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں ان سے منتیں مانگتے ہیں ان بزرگوں کے کلام سے ثابت کیا جا سکے یہ تو حالت تو محالت تو جنوب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے میں کہتا ہوں جن کے نام کی مورتیاں بنی میری تحقیق یہی ہے اور مجھے امید ہے یہ تحقیق ایسی ہو رہے گی کہ ان کے کلام سے نہیں ثابت کیا جا سکتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ مرنے کے بعد ہماری مورتی بنانا اور ہم کو ہماری پوجا کرنا ان سے نہیں کفا باللہ شہید امبئی اللہ کافی ہے ہمارے درمیان گواہ ہونے کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان ان کنان عبادتی لغافلین بے شک ہم تمہاری پوجا کرنے سے بالکل بے خبر تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تم ہماری پوجا کرتے رہے تو یہاں آ کر پتا چلا اور آگے آ رہا ہے وہ بزرگ ہستیاں کہیں گے بل کانو یا شیطان کے پجاری تھے اس کے کہنے پر ہماری پوجا ہماری تھوڑی کرتے تھے اونالی کا تبلو کلو نفس وہیں پر آزمایا جائے گا تبلو امتحان ہوگا کلو نفس دن ہر ایک جان کا اور یہاں پر تبلو کا فائل خود کلو دن ہے ہر آدمی آزما لے گا یعنی دیکھ لے گا منالی کا یہیں پر تب لو آزما لے گا کلو نفس ہر ایک شخص ہر ایک جان مہا اسلفت جو اس نے آگے بھیجا اب اسی کا مانا کیا کہ دیکھ لے گا یوم تبلا سرائر جب راز جانچے جائیں گے یعنی ظاہر کیے جائیں گے اور یہاں پر بھی یہی معنی تب لو ہر ایک شخص دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجا آزما لے گا یعنی دیکھا اس کو آزمایا کہ یہ بڑے بے جان کام تھے وردو مولا ام الحق اور ان کو لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف مولا الحق جو ان کا کارساز تھا برحق ما کانو یفترون اور جو جو وہ کھڑا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو گیا یا تو وہ ہستیاں گم ہو گئیں جن کو انہوں نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا ہوا تھا یا وہ قصے کہانیاں جو بناتے تھے وہ سب گم ہو گئے ان سے مکہ کے مشرقین کس طرح کے شرک میں مبتلا تھے دیکھو سب کچھ مانتے ہیں پھر شرک کرتے ہیں السماء والارض آپ ان سے پوچھئے کون تم کو روزی دیتا ہے من السماء آسمان سے والارض اور زمین سے ان سے پوچھا گیا بتاؤ پانی کون برساتا ہے بتاؤ زمین کو پھاڑ کر کے اس میں سے یہ غلہ کون اگاتا ہے امن یملی کو السمع والابصار یا تم یہ بتاؤ ام من کون ہے وہ امن کیا ہے کوئی ذات یملی کو جو مالک کو سننے کی والابصار اور جو مالک کو دیکھنے کی یعنی کون ہے جو مالک ہے قوت سماعت کی اور جو مالک ہے قوت بصارت کی کس نے تم کو کان دیے کس نے تم کو آنکھیں دی وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ اور کون ہے جو زندہ کرتا ہے نکالتا ہے زندے کو من المیت مردے سے وہ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور نکالتا ہے مردے میں سے زندہ کو کون ہے وہ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون پوری کائنات کے نظام کو چلاتا ہے کون معاملے کی تدبیر کرتا ہے ساری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے سوال کس سے ہو رہا ہے بول گئے کن سے مکہ کے مشرقین سے سوال ہو رہا ہے آپ پوچھئے پوچھیے یرزقکم کون تم کو روزی دیتا ہے آسمان سے بارش کون برساتا ہے کون تم کو زمین سے روزی دیتا ہے غلہ کون اگاتا ہے کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا یہ کس نے دیے ہیں کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور کون کائنات کا نظام چلا رہا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ وہ سب کے سب کہیں گے ضرور بے ضرور کون ہے اللہ ہے اللہ یرزقنا اللہ یملک السمع والابصار اللہ یخرج الحی یہ یوں بنے گی عبارت اللہ ہے کون کہہ رہا ہے یہ مکہ کے مشرق کہہ رہے ہیں گویا وہ اس کو مانتے ہیں اس کے باوجود شر کرتے ہیں تو پھر جو یہ کہے ہیں معذون بھی بھی زی تصرف ہے معذون بھی ہے سارے عالم کا مدبر کار عالم کا مدبر بھی ہے شیخ عبد القادر کہاں رہا اس کا ایمان ہدایت ورشش میں ہے زی تصرف بھی ہے تصرف سب اس کے دے دیے ہیں اور معذون بھی ہے اجازت مل گئی اور پورے عالم کا مدبر بھی ہے کائنات کا نظام اللہ نہیں چلا رہا ہے بلکہ شیخ عبد القادر گرانی چلا رہے ہیں نوز بلّہ خاتم بدہن کبھی انہوں نے یہ کہا استغفر اللہ اور کیا کہا وہ میں نے بتایا تھا سورج تو علام والعلا میں کہ سورج تب تک طلوع نہیں کرتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی کو سجدہ نہ کر لے ان سے پوچھ نہ لے اللہ اکبر سورج بھی سجدہ کرتا ہے شیخ صاحب کب آئے دنیا میں چار سو پچانوے میں تو تب تک سورج کس کو سلوٹ مارتا تھا کچھ پتا نہیں فک اللہ فلا تتقون آپ فرمائیے جب کتنا تم مانتے ہو پھر کیوں نہیں تم ڈرتے ہو شرک کرنے سے فذالکم اللہ وہ ہے اللہ ربکم تمہارا پالنے والا الحق برحق جس کو یہ مان گئے کہ بارش وہ برساتا ہے زمین سے غلہ وہ نکالتا ہے کانوں کا مالک آنکھوں کا مالک مردے کو زندہ سے زندہ کو مردہ سے اور کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے وہی اللہ ربکم الحق تمہارا برحق پالنہار ہے فماز آباد الحق اللہ جلال یہ حق ہے اب اس کے بعد بولو کیا بچا کہنے لگے لوگ کہتے ہیں نا اللہ تو ہے لیکن کا لیکن کا مطلب کیا نکلا فماذا بعد الحق کچھ نہیں بچا حق کے بعد اللہ زلال سوائے گمراہی کے اب گمراہی ہے بس عام نہ تمہیں کدھر گھمایا جا رہا ہے کدھر پھیرا جا رہا ہے یہ مذہب کے گرو گھنٹال تم کو کہاں لے کر گھوم رہے ہیں کبھی کسی سجدہ کبھی کہیں سجدہ ربک اسی طرح بات پکی ہو گئی تیرے رب کی علی اللہ ان لوگوں پر فسقو جو اس کی فرما برداری سے نکل گئے ان لا مین کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے جو لوگ اس کے باوجود نہیں مانتے ان کو ایمان نہیں نصیب ہوگا قل حل من کا آپ ان سے ایک اور بات پوچھیے حل من کا کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا من یبدا الخلق جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہو جس نے اس کائنات کو بنایا ہو کوئی کہہ سکتا ہے جی فلانے نے بنایا ثم میید پھر ہے کوئی جو کائنات کو دوبارہ زندہ کرے گا قل اللہ آپ ہی کہہ دیجئے اللہ وہ اللہ ہی ہے یبدع الخلقہ وہی پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے ثم یعیدہ ہو پھر وہی دوسری مرتبہ پیدا کرے گا اور جب اتنی بات تم مان گئے ہو مانتے ہو فن تو فکون پھر تم کو کہاں پھیر دیا جاتا ہے اور معروف کا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے پھر تم کدھر کو پھرے جا رہے ہو شاہ صاحب کا یہی ترجمہ ہے قل هل من شرکائکم آپ ان سے پوچھئے کہ ہے تمہارے شریکوں میں سے جن کو تم نے شریک بنایا من یہ الحق جو رہنمائی کرتا ہو حق کی جانب دیکھیے جو مالک الملک ہے جو رب ہے وہ جسم کو بھی پالے گا تو جسم کو پالنے کے لیے غلہ دے گا باغ ہوں گے بہاریں ہوں گی یہ سب کچھ ہوگا تو وہ روح کی تو پرورش کرے گا اور روح کی پرورش کے لیے ہدایت چاہیے اب بتاؤ غیر اللہ کون کون ہے کس نے تورات نازل کی انجیل نازل کی زبور نازل کی کسی نے کوئی قرآن بنایا ہو بتاؤ کس نے ہدایت دی کوئی نہیں دے سکتا ہے آپ ان سے پوچھیے حل من شرکا حکم کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے میں دین الحق جو رہنمائی کرتا ہو حق کی جانب اللہ آپ ہی کہہ دیجئے اگر یہ چپ ہیں سناٹا چھا گیا بول ہی نہیں سکتا کوئی فرمایا آپ بتائیے یہدی لہدی للحق اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی کرتا ہے حق اب یہدی تو کیا وہ ذات جو ہدایت دیتا ہے الحق کی حق کی جانب حق ان یتبع وہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ اس کے پیچھے چلا جائے اس کی باتوں کو مانا جائے ام اللہ یا یا اس کے پیچھے چلا جائے لا لایا لا دی جو ہدایت پا ہی نہیں سکتا ہے اللہ مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے جو اپنی ہدایت کا مالک بھی نہیں اللہ حدی اللہ ہدایت نہیں پاتا ہے مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے بولو ان میں سے زیادہ حقدار کون ہے کس کی بات مانی جائے فما لکم کیا اللہ عین مگر یہ کہ ہدایت دی جائے فما کئی فتح تحکمون کیا ہو گیا تم کو کرو نا فیصلہ اب بولتے تو نہیں ہیں مگر پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کہ نہیں یہ زیادہ مستحق ہیں ان کے پیچھے چلا جائے اس لیے کہا کئی فتح تمہیں کیا ہو گیا کیسے فیصلہ کرتے ہو وما يتبع اكثرهم الا ظنا اللہ اور جن باطل معبودوں کو سمجھا ہوا ہے کہ یہ خدا کی خدائی میں شریک ہے یہ ہمارے کام بناتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل ہے دلیلیں تین ہوتی ہیں ایک بلکہ پہلے دو ایک عقلی ایک نقلی عقلی دلیل پیش کرو کوئی عقلی دلیل پیش نہیں کر سکے اوپر والی اتنی دلائل زبردست دوسری ہے نقلی نقلی کیا کوئی آسمانی کتاب بتاؤ اس میں یہ لکھا ہو کہ یہ معبود ہے اور یہ خدا کی خدائی میں شریک ہے کوئی پچھلے نبی کی حدیث دکھاؤ جس میں بتایا ہو کہ فنا اللہ کی توحید میں شریک ہیں کوئی نہیں ہے وہ میتبی اکثر احمد چلنا اور نہیں چلتے ان میں سے اکثر لوگ مگر گمان کے پیچھے ان نظر لا یغنی من الحق شہیا اور گمان اور اندازہ حق کے مقابلے میں کوئی نفع نہیں دیتا ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس میں حدیث زنی کی بحث آتی ہے حدیث زنی عمل کا نفع دیتی ہے عقیدے کا نفع قطن نہیں دیتی ہے حق کے مقابلے میں ایک طرف حق آ چکا ہے سچی بات معلوم ہو چکی ہے اور دوسری طرف اندازہ ہے میرا اندازہ ہوا ہے کہ پہلے انسان بندر ہوگا پھر چلتے چلتے اس کی پونچھ غائب ہوگی ہوگی پھر اچانک اس نے دو ٹانگوں سے چلنا شروع کیا ہوگا پھر اس کے بال بھی غائب ہو گئے ہوں گے پھر وہ انسان بن گیا ہوگا ارے تیرے باپ نے دیکھا تیرے دادا نے دیکھا ایک طرف اللہ سنا رہا ہے کہ جو پہلا انسان آیا وہ انسان تھا آدم علیہ السلام اور وہ عقل و دانش لے کر آیا تھا اور تو بندروں کی باتیں کر رہا ہے اکبر الہبادی نے کہا تھا تو شاید ہوگا بندر کی اولاد اسی لیے ویسی باتیں کر رہا ہے ان لا من الحق اندازہ حق کے مقابلے میں کوئی نفع نہیں دیتا ہے ان اللہ علیم بما يفعلون بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله زبردست مقام ہے یہ یہ جو زبردست دلائل پیش کیے گئے اس کے آگے انسان بے بس ہو کے کہتا ہے اچھا اگر یہ اللہ کہہ رہا ہے تو مان چلو لیکن اس کی کیا دلیل ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ اللہ ہی کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ کسی بندے نے لکھا ہو بندہ کہہ رہا ہو وما دون الله یہ انداز قرآن پاک میں دو تین مقام پر ہے بس یہ قرآن ایسا ہے ہی نہیں من دون کہ گھڑا جائے یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے یہ ایسا ہے ہی نہیں اس کا لفظ لفظ بتاتا ہے اس کی آیت آیت بتاتی ہے اس کی صورت صورت بتاتی ہے کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی بنا نہیں سکتا ہے شاید نہیں سمجھے ہم بات ہیں آپ کے سامنے یہ سپاہی ہے کوئی آدمی کہے کہ پتہ ہے یہ سپاہی کیسے بنی ایک درخت گرا اور اس میں ویسے ہی نکل گئے تختے اور بس میں نے اس کو یوں یوں جوڑ لیا تو آپ کیا کہیں گے یہ مور مسور کی تو نے بنایا یہ تو ماہر مستری نے بنایا ہے تختی بتا رہی ہے سپاہی بتا رہی ہے کہ ماہر مستری کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا یہ قرآن کا ہر حرف بتا رہا ہے اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں بنا سکتا ہے کیسے بنا سکتا ہے ولا کن تصدیق اللہ زی بھائی نے یہ لیکن یہ تصدیق کرنے والا ہے تصدیق کا مزدور مانا میں فائل کی تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کی جو اس سے پہلے تھا اور اس کلام کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے نا کہ جو جس کا وہ کلام تھا اس کا یہ اسی کا یہ بھی کلام ہے تبھی تو اس کی تصدیق کرتا ہے ورنہ ایک نبی یہ امی اس کی کیسے تصدیق کریں گے وہ تفصیل الکتابی ہی اور یہ کتاب کی تفصیل ہے یہ تو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے کتاب کو کس کتاب کو ویسے اوپر کے انداز سے لگتا ہے تین تفسیریں ہیں کہ یہ تفسیر زیادہ مضبوط ہے میں وہ پہلے وہی عرض کرتا ہوں وہ کیا یہ پرانی کتابوں کی تفسیر کرتا ہے تم کہتے ہو یہ انسانوں نے بنایا تورات اور انجیل میں جو باتیں مجمل تھیں قرآن نے وہ کھول کر کے پیش کی تورات اور انجیل کے اندر جو چیزیں انہوں نے گھڑ دی تھی اور انسان کا ضمیر بھی کہتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے قرآن پاک نے اس کو صاف کیا وضاحت کی ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں حصی مثال تورات میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ جب مصر گیا کنان سے تو گدوں پر بیٹھ کر کے گیا قرآن پاک نے کہا اونٹوں پر بیٹھ کر گئے ایک تو آپ لمبا سفر گدو پر کرتے نہیں اونٹ پر کرتے اور گدو اتنا لمبا سفر کہیں گدا کر سکتا ہے کچھ تو سوچو انسان خود سمجھ گیا اور یہودی اور عیسائی اس بات کو مان گئے کہ واقع اونٹوں پر یہ سفر ہوا تو رات میں جو ہم نے یہ لکھ ڈالا تھا یہ غلط تھا یہ اللہ کا کلام نہیں ہم نے لکھا ہوا تھا اندازے سے کس سے کہانی گڑھتے تھے یہ جو تفصیل بیان کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لا بسی ہی اس میں کوئی شک نہیں میں رب العالمین یہ جہانوں کی طرف سے یا جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے دوسرا معنی کتاب سے مراد لوہے محفوظ یہ تو لوہے محفوظ میں جو باتیں تھیں ان کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے اور تیسرا کتاب سے مراد نوشتہ جو نوشتہ ہے اس کو کھول کھول کر کے بیان کر رہا ہے جو لکھا گیا تھا اس کو یہاں بیان کر رہا ہے اس کے لیے ایسا ہوگا اس کے لیے ایسا ہوگا لکھا گیا تھا کہ جو برائیاں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا جو نیکیاں کرے گا وہ جنت میں جائے گا قرآن نے اس کو کھول کھول کر کے بیان کیا لیکن پہلی بات زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے الفاظ سے ہم یقول اون اس کے باوجود کیا وہ کہتے ہیں ہم کیا پھر بھی وہ کہتے ہیں یقول کو گھڑ لیا ہے اچھا انہوں نے گھڑ لیا تو تم سے نہیں گھڑا گیا الفا تو بھی مسلی ہی آپ فرما دیجئے لے آؤ تم بھی اس کے جیسی ایک سورت ود دو من استطاع تم نے اللہ اور بلا دو تم جس کو بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اللہ اکبر سب کو بلاؤ پوری دنیا کے انسانوں کو بلاؤ پوری دنیا کے جنوں کو بلاؤ اور اپنے دیوی دیوتاؤں کو بلاؤ سارے باطل معبودوں کو بلاؤ اور بناؤ ایک صورت ایک ہی صورت بناؤ اور بعض نے کہا صورت ان کے اندر جو تا ہے یہ مزید مبالغے کے لیے چھوٹی سی کوئی صورت بناؤ صورت علیرہ دن چھوٹی سی نہ نہ کل کوثر کے برابر لاؤ الفاتو لاؤ ان کو ان تن اگر تم سچے ہو نہیں لا سکتے تو کہتے کیوں ہیں یہ باتیں یہ تو زبردست بات کہہ رہا ہے قرآن کیوں یہ باتیں کہتے ہیں آج بھی دنیا بھر کہہ رہی ہے قرآن کے لیے کہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوگا نا ہاں پھر وہ بھی تو ایک انسان کا لکھا ہوا ہے ارے انسان کا لکھا ہوا ہے قرآن چیز چیخ کر کہہ رہا ہے انسان نے نہیں لکھا اللہ نے بھیجا تجھے کیسے پتا چلا انسان نے لکھا ہے تو نے تحقیق کی ریسرچ کیا پی ایچ ڈی کی اس کے اوپر اور تو اس نتیجے پر پہنچا فرمایا نہیں معاملہ دوسرا ہے یہ وہی لوگ یہ باتیں کہتے ہیں جو قرآن پڑھتے نہیں ہیں بلکہ کذبو بلکہ انہوں نے دے دیا بما اس چیز کو لم یحیطو تو علما جس کو نہیں لائے تھے علم کے احاطے میں نہیں گھیرا تھا جس کو انہوں نے اپنے علم کے ساتھ اس چیز کا انہوں نے انکار کر دیا اس کے علم کو بما لم یوشی تو اس چیز کو کہ نہیں گھیرا انہوں نے بھی علم ہی اس کے علم کے ساتھ یعنی جس کو آپ نے علم کے احاطے میں نہیں لائے ایسا نہیں کہ انہوں نے تحقیق کی تیرہ سال تک بچارے تحقیق کرتے رہے پی ایچ ڈی کرتے رہے ریسرچ کرتے رہے آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں گڑا ہوا ہے نہ بالکل نہیں دنیا بھر کا یہی حال ہے قرآن کو جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا کہ جھوٹا کہتے جھوٹا آپ پوچھتے پڑھا کہتے پڑھا شراب میں نے یاتیہم ہلو اور ابھی ایک بات اور ہے اور ابھی نہیں آئی ہے ان کے پاس اس کی حقیقت اور اس کی حقیقت سے مراد کیا ہے وہ پیشن گوئیاں جو قرآن نے کی تھیں ابھی وہ پوری نہیں ہوئی ہیں اور اس کی آخری پیشن گوئیاں یہ بھی ہیں جنت اور جہنم کی اور قیامت کی وہ ابھی آئی نہیں جب آئیں گی تو یہ کہیں آمنا آمنا ایمان لے آئے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا کذالک کذب الذین من قبلہم یہ کوئی نئی بات نہیں پرانی آسمانی کتابوں کو لوگ اسی طرح جھوٹا کہتے تھے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فنظر تو دیکھ ہی فکان عاقبت الظالمین ظالموں کا انجام کیسا ہوا جیسا ان کا ہوا ایسا ان کا بھی ہوگا ان کا کیا ہوا تھا قوم عاد کو دیکھو سمود کو دیکھو حضرت شعیب علیہ السلام کے اصحاب مدین کو دیکھو دیکھو جو حال ان کا ہوا وہ ان کا بھی ہونے والا ہے یہ زبردست دھمکی مکہ والوں کو اور ایمان والوں کو تسلی اور مزید ایک تسلی منہم من یؤمن به ومنہم من لا یؤمن به اے ایمان والوں گھبراؤ نہیں و اور ان میں سے ہیں کچھ ابھی لوگ من یؤمن به جو اس پر ایمان لائیں گے ابھی تو ہندہ ایمان لائے گی ابھی تو ابو سفیان ایمان لائیں گے ابھی تو اکرمہ ایمان لائیں گے ابھی تو حارث ابن ہشام اور صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم ایمان لائیں گے جو کہتے تھے کہ ہمارا پردادا مسلمان ہو سکتا تھا مگر پڑپوتا نہیں ہوگا مطلب ہم نے ایسی تربیت کر دی ہے بچوں کی کہ دنیا بدل جائے بگڑ جائے ہمارے بچے نہیں بدلیں گے وہ خود بدلیں گے اللہ اکبر کیا شان ہے قرآن کی جو نہیں مانتا ان کو بھی منواتا ہے جو نہیں سننا چاہتا ان کو بھی سنواتا ہے گزشتہ سال میں کپاڑا گیا تھا پہلے دن دیکھا آئے نہیں بالکل تھوڑے سے میں نے کہا یہ قرآن خود لاتا ہے تمہیں بھی لائے گا یہ تو مکہ والوں کو سونے نہیں دیتا تھا جگا کر ان کو لاتا تھا تم کیوں نہیں آؤ گے تم تو ماننے والے ہو آئے مینو بھی اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے وہ مین ہوں مل مینو بھی اور ان میں سے کچھ ہیں جو نہیں لائیں گے ابو جیل نہیں لائے گا اتبا نہیں لائے گا شہبا نہیں لائے گا مرے گا اسی طرح وربو کا عالم بل کون نہیں لائیں گے جو فسادی ہیں کون نہیں لائیں گے جن کا اندر کا نظام بگڑا ہوا ہے جو جان بوجھ کر نہیں ماننا چاہتے تو تیرا رب خوب جانتا ہے فسادیوں کو ان کو ایمان نہیں عطا کرے گا یہ وہ راز ہے جو کہا گیا کہ کوئی ایمان نہیں کسی کو دے سکتا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا کیوں ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے اور ہدایت کا طلبگار کون ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ سخت دھمکی اگر اس کے باوجود بھی نہیں مانتے تو اعلان کر دیجئے وَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر وہ اس کے باوجود آپ کو جھوٹا کہے فَقُلْ تو آپ فرما دیجئے لِي عَمَلِي میرے لیے میرا عمل ولکم عملکم اور تمہارے لیے تمہارا عمل انتم بریون تم بری ہو مما عملو ان کاموں سے جو میں کروں اور میں بری ہوں مما تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اس حساب سے اب زندگی گزارو اور ان کو معلوم تھا کہ یتیم مکہ ان سے بڑھ کر کوئی نیک ہو ہی نہیں سکتا اپنے آپ کو خود جانتے تھے کتنے پانی میں ہیں جب قرآن پاک نے اس طرح توڑ تابڑ توڑ حملے کیے ان کے دماغوں پر ذہنوں پر ہل گئے دماغ تو کچھ نے سوچنا شروع کیا کچھ دیکھتے بھی ہیں سنے مگر دل میں نفرت دل میں ضد دل میں وہی غصہ موجود ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اور ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں مگر دل میں نفرت موجود ہے اس لیے ایمان نصیب نہیں ہوتا قرآن سنتے ہیں مگر سنائی نہیں دیتا ان کو افان کا سما کان تو لگاتے ہیں مگر حقیقت کے کان اسے بہرے ہیں تو کیا آپ سنائیں گے بہرے کو بہروں کو ولو کان یا قروم اگرچہ وہ عقل سے بھی کام نہ لیتے ہوں آدمی بہرے کو بھی سنا دیتا ہے جبکہ وہ عقل سے کام لے اشارے اشارے سے بتاتا ہے بھائی ایسے کر ویسے کر وہ سمجھ جاتا ہے لیکن جو عقل ہی سے کام نہ لے اس کو کیا سمجھائے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ اور ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں مگر اندر وہی نفرت وہی ضد ہیں وہی اندھی تقلید کا ان کو نشہ تتہ دل عمیا تو کیا آپ راستہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو دل کی آنکھیں نہیں ہیں دل سے اندھے ہیں ولو کانوا لا یبصرون اگرچہ ان کو سوجتا ہی نہ ہو بصیرت سے ہی محروم ہوں ان اللہ لا الناس شیئا تو کوئی کہے کہ پھر اللہ نے محروم کر دیا فرمایا نہیں کیا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر ذرا سا بھی ولیکن الناس انفسهم یظلمون لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اللہ نے محروم کب کیا جب یہ خود یہاں پہنچے کہ جہاں محرومی کے سوا کچھ باقی نہیں تھا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ میں شروع ہوں إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ اور جس دن پروردگار ان کو دوبارہ اٹھائے گا کان ایسا لگے گا ان کو لم البسو نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں اللہ من النهار مگر دن کی ایک گھڑی يتعارفون بينهم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے کون سی زندگی ہے کیا یہ دنیا ہے جس کے پیچھے آخرت کو برباد کر رہے ہو جب پروردگار دوبارہ زندہ کرے گا تو پوری زندگی اور زندگی کے بعد یہ قبر کا برزخ کا زمانہ یہ سارے کا سارا جوڑ کر کے ان سے پوچھو کتنے دن رہے تو کیا کہیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ دن کے ایک گھنٹہ رہے پورا دن رہے آدھا دن نہیں جی عشیت نو دہا صبح کو تھوڑی دیر یا شام کو تھوڑی دیر یہ تعارفون بینہم ہائے ہائے یہ زیادہ یہ زیادہ خطرناک موڑ ایک دوسرے کو پہچانیں گے باپ بیٹے کو پہچان رہا ہے بیٹا باپ کو پہچان رہا ہے ماں بیٹی کو پہچان رہی ہے شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو مگر کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آ رہا ہے قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا نقصان میں ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے جھوٹ سمجھا تھا اپنے جنہوں نے جھوٹ جھٹلایا تھا جھوٹ سمجھا تھا اللہ سے ملنے کو وما كانوا مهتدين اور جو ہدایت نہیں پاتے تھے وہ پلٹ پلٹ کر بار بار کہتے تھے کہ اچھا اگر یہ قرآن سچا ہے یہ دین سچا ہم تو مانتے نہیں ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا ہمارا آ سکتا ہے عذاب لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے یہ دار العمر ہے دار الجزا نہیں ہے آ جائیں گے اللہ کے پاس کا اور اگر ہم دکھائیں آپ کو باغ اللہ اس میں سے کچھ نہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اگر وہ دکھا دیں فضا کا جلالین تو دکھا سکتے ہیں ایسا ایسا ہو سکتا ہے مطلب جس عذاب سے ہم ان کو ڈراتے ہیں آپ کی حیات میں وہ عذاب ان پر نازل ہو جائے اور نہ کا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم آپ کو پورا پورا لے لیں آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ان پر عذاب نازل نہ ہو اور یہ اسی طرح دن دناتے رہیں تو تب بھی نہ سمجھیں کہ ہماری جان چھوٹ گئی کیوں پہلے ہی نہ مرضی اس لیے کہ ہماری طرف ہی ان کو لوٹ کر آنا ہے ثم اللہ شہید پھر اللہ گواہ ہے اللہ مایت علوم ان کاموں پر جو وہ کرتے تھے اللہ گواہی دے گا اللہ بتائے گا جس نے کیا کام کیا وَلِكُلِّ کل امت اور ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے ہر ایک جماعت کے لیے ایک پیمبر ہے فیضا جا رسول تو جب آ جاتا ہے ان کا رسول خود یا بین ہوں فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ وہ لا ظلم اور ان کو ظلم نہیں کیا جاتا یہ بھی زبردست دھمکی ہے مکہ والے ہیں کلام کی گہرائی سے گہرائی سے واقف ہیں جب یہ کہا گیا کہ ہر امت کے لیے رسول تھا رسول آتا دعوت دیتا ہے اور کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کر دیا جاتا ہے تمہارے لیے بھی پیمبر سے آئے تمہیں دین کی دعوت دے دی اور تم میں سے بہت ساروں نے نہیں مانا اور فیصلہ کیا جائے گا یعنی نمبر آ گیا اب تمہارا بھی وَيَقُولُونَ کو متا اللہ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا جب بھی قیامت کا ذکر آتا کا مذاق اڑاتے کتنے دن رہ گئے ذرا بتاؤ کتنے مہینے رہ گئے پھر ہی تیاری کریں اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا ان کو تم صادقین ایوہ المسلمون مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کب پورا ہوگا آپ جواب دیجئے کہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے یہ وعدہ کب پورا ہوگا عذاب تم پر کب نازل ہوگا نازل ہوگا کہ نہیں ہوگا ہم تم پر عذاب نازل کریں یہ ہمارا نہیں اختیار وَلَا نَفْعَا آپ فرما دیجئے میں مالک نہیں ہوں لنفسی اپنی جان کے لیے بھی ذرن ولا نفع نہ کا کا نہ نفع الا اللہ مگر جو اللہ چاہے میں تو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں تو تمہارے اوپر عذاب لاؤں یہ میرا کام نہیں ہے یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ جانتا ہے کب عذاب آئے گا امت اجل البتہ ایک سن لو بات سنو ہر امت کے لیے ہر جماعت کے لیے ایک مخصوص وقت ہوتا ہے اور دیکھیے ایک وقت تو افراد کو دیا جاتا ہے مجھے اور آپ کو دیا ایک وقت ساٹھ سال کی زندگی ستر سال کی زندگی اسی سال کی زندگی حد سے حد سو سال کی زندگی یہ افراد کو ملی ایک ہر امت کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے ایک موقع ملا قوم عاد کو ایک موقع ملا قوم ثبوت کو ایک موقع ملا اصحاب مدین کو ایک موقع ملا قوم نوح کو پوری قوم کو ایک موقع ملتا ہے لمبا عرصہ موقع دیا جا سکتا ہے اور آپ تاریخ کے مختلف ادوار کو دیکھ کر طے کر سکتے ہیں کہ اس دور میں ان کو موقع ملا ہے ایک موقع ملا مدینہ والوں کو ایک موقع ملا مکہ والوں کو اور پھر دوسرا دور آیا ایک موقع ملا ہاشمیوں کو بغداد پہنچ گئے مگر اتنے نکمے اور ناکارا ہوئے کہ پھر ہٹا دیے گئے اب تمہارا کام نہیں ہے پھر کن کو دیا گیا تار کے افسانے سے پاس ماں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے پھر سنم خانے سے لائے گئے تاتاری ہیں وحشی قسم کے ان کی تربیت کی گئی اور ان کو سمجھایا گیا اور ان کو اللہ کا دین سکھایا گیا ان کو موقع ملا لیکن پھر ان میں بھی مصطفیٰ کمال آتا ترک جیسے لانتی پیدا ہو گئے قسم کے شخص انہوں نے اللہ کے دین کی دھجیاں اڑائیں اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روکا نمازوں اور آزانوں پر پابندی لگائی ان کو بھی ہٹایا گیا ہر امت کے لیے ہر قوم کے لیے ایک وقت ہوتا ہے اور ان کو ایک وقت دیا جاتا ہے اتنے وقت تک ان کو موقع رہتا ہے غلطیاں بھی کرتے ہیں پھر بھی ان کو موقع رہتا ہے وَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا آیت کا یہ مطلب نہ سمجھیے گا آیت کا مطلب ہر امت کو ایک موقع ملتا ہے فیضا جا رسول تو جب ان کا رسول آ جاتا ہے خود یا بہین میں کہاں پہنچ گیا ہوں رسول آتا ہے اوپر کی آئے پھر دوبارہ رسول آتا ہے اور وہ دعوت دیتا ہے اس کو ایک موقع ہے اس امت کو اس جماعت کو اور جب اس ساری جماعت ماننے سے انکار کرتی ہے تو جو چند نفوس مانتے ہیں ان کو الگ کیا جاتا ہے اور جو نہیں مانتے ان کو سفید ہستی سے ہٹایا جاتا ہے بالکل امت النجل پتا پتہ لگا کہ ہر امت کو جس طرح ایک رسول مقرر ہے ہر امت کے لیے اس طرح ہر امت کے لیے ایک وقت بھی مقرر ہے فضا جہاں جلحم تو جب ان کا مقرر کیا ہوا وقت آتا ہے فلاح تاخیر تو نہیں وہ مؤخر ہو سکتے ہیں ایک ساتھ کے لیے ایک گھڑی کے لیے ولا تقدیمون اور نہیں وہ مقدم ہو سکتے ہیں اور مقدم اور مؤخر کا معنی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جب وقت آ جاتا ہے پھر پیچھے نہیں ہو سکتے اور ولا ولا يستقدمون یہ جملہ مستانفہ ہے کہ جب تک وقت نہیں آتا تب تک وہ مر نہیں سکتے ہیں ہر جماعت کو ایک موقع دیا جاتا ہے یہ پچھلے دور کے لیے قرآن کریم نے کہا اس دور کے اوپر اس دور کو بھی قیاس کر سکتے ہیں اللہ تم منتم عزابارا اور یہ قیاس کر کے بعد حضرات نے مختلف چیزوں کو سمجھا ان کی خدمت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ کچھ لوگوں کو کچھ موقع دیا ایک موقع آیا مدینہ میں ان کی بہاریں پھر ایک موقع آیا مصر اور شام میں علم کی بہاریں پھر ایک موقع آیا بغداد میں علم کی بہاریں اور پھر ایک موقع آیا پھر بخار اور میں علم کی بہاریں لیکن جب وہ اٹھی بہاریں تو پھر کیسا ہوا بخار اور سمرقند آج یہ بہاریں کہاں ہیں وہ خود آپ تلاش کیجیے اللہ آئی تمتا گم ادا تنہارا آپ فرمائیے ارائی تم کیا تم نے غور کیا ان اتاکم عذاب اگر آ جائے اللہ کا عذاب بیاتن رات و رات اور یا دن میں آ جائے وہ قیلولہ کرتے ہوئے پیچھے گزر گیا ماذا یستعجل منہ المجرمون ماذا کیا چیز ہے اس میں سے جلدی مانگیں گے جس کو مجرم لوگ یہ کہتے ہیں جلدی جلدی کیوں نہیں آتا عذاب ذرا سوچو رات کو عذاب آ گیا دن میں عذاب آیا زلزلے کی شکل میں آیا طوفان کی اور آندھی کی شکل میں آیا ملیا میٹ کر دیے گئے سارے یہ جو عذاب آیا اس عذاب میں کون سی چیز ہے جس کے لیے کہتے تھے وہ جلدی آنی چاہیے اس میں کوئی مٹھائی تھی کھانے کی واگوان بنا ہوا تھا اس کے لیے کہہ رہے تھے جلدی آئے اب اس عذاب میں عذاب میں کیا ہوگا گھر ٹوٹیں گے مکانات ٹوٹیں گے انسان ادھر سے ادھر پھینکے جائیں گے اور پھر صفحہ ہستی سے مٹائے جائیں گے ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو مجرم جلدی مانگتے تھے اور جب آئے گا عذاب تو پھر اس وقت میں کلمہ پڑھیں گے اور اللہ فرمائے گا آ تم ما خا آمن تم تو کیا پھر ما وقا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا آمن تم بھی اس وقت میں تم ایمان لاؤ گے پھر پروردگار فرمائے گا یقال چھپا ہوا ہے الان اب ایمان لاتے ہو اب وقت کن تم بھی جرون حالانکہ پہلے تو تم اسی کی جلدی کرتے تھے عذاب کی اب آ گیا نا عذاب اب ایمان کیوں قبول کرتے ہو اتنا جلدی ثم قیل للذین ظلموا پھر تو کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا ذوقوا چکھو عذاب الخلد ہمیشہ رہنے کا عذاب هل تجزون الا بما كنتم تكسبون تم کو سزا نہیں دی جا رہی ہے مگر اس چیز کی جو تم کمایا کرتے تھے وہ حَقُّهُ جب یہ باتیں سنتے ہیں گھبرا جاتے ہیں تو پھر آپ یہ کا آپ سے خبر طلب کرتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں احا ہو ہو یہ سچ ہے واقعی ایسا ہوگا عذاب آئے گا پھر لوگ کلمہ پڑھیں گے پھر کلمہ نہیں قبول ہوگا پھر جنت ہوگی پھر جہنم ہوگی پھر یہ سب کچھ ہوگا سر جی۔ ہو کیا یہ سچ ہے و ربی واربی حق کل فرما دیجیے ہاں، ہاں، مانا میں نام کے بلا ہاں ہاں کیوں نہیں وربی میرے رب کی قسم کسم لحق یہ بالکل ہو کر کے رہے گا وما انتم بمعجزین اور تم نہیں ہو اللہ کو عاجز کرنے والے کیوں نہیں ہوگا کیا تم بھاگ جاؤ گے کیا تم بے بس کر دو گے اللہ کو کیا اس کی قدرت سے باہر نکل جاؤ گے ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض جب یہ عذاب آ جائے گا پھر کیا ہوگا وہ پوچھو یہ کہتے ہیں آئے گا کیا ہوگا ایسا اور میں یہ تو ہوگا یہ پوچھو جب آئے گا پھر کیا ہوگا ظلمت اگر ہوگا ہر اس جان کے لیے جس نے ظلم کیا ما اور بھی وہ سارا کچھ جو زمین میں ہے لفت به بھی تو وہ ضرور بھی ضرور اس کو فدیے میں دے دے گا کیا ہوگا اس کے لیے ہم پڑھ چکے زہابن پوری زمین بھر کر کے سونا ہوگا پھر چھٹے پارے میں پڑا مثلہم ماہم اتنا ہی اور ہوگا سب کا سب دیکھ دیں گے فدیے میں اور لن یقبل منہم یہ بھی پڑ چکے تیسرے پارے میں ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور جب یہ عذاب کو دیکھیں گے نا تو جو بڑے بڑے سرپنچ تھے نا جو کہتے ہے کدھر عذاب آتا کیوں نہیں ہمیں تو نہیں ڈر لگتا ہے وہ کیا کریں گے جب شروع میں عذاب آئے گا نا عذاب آ رہا ہے ہم نہیں ڈر دیکھیں گے کیا کریں گے اندر اندر شرما رہے ہوں گے پریشان اب کیا کریں مگر لوگوں کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے دکھائیں گے نہیں نہیں ہم نہیں ڈرتے ہیں اس کے لیے آپ اپنی زندگی میں تلاش کریں گے بہت واقعات آپ کو خود یاد ہوں گے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو اس طرح کے لوگ جو جو بڑا بننا چاہتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ڈٹے رہو جب دوسرا جھٹکا لگا نہیں نہیں نہیں بھاگو بھاگو وہ سرا اور وہ چھپائیں گے شرمندگی کو لما رابلہ جب دیکھیں گے وہ عذاب کو لوگ کہیں گے تم تو کہتے تھے جھوٹ ہے تم نے ہم کو بے وقوف بنایا اور ساری زندگی ہم کو بدو بناتے رہے کہتے ہائی کہیں نہیں عذاب شذاب ہیں یہ ایسے بولتے جنت ونت ہے وہ دیکھو نا جہنم کی طرف جا رہے ہیں وہ ہے جہنم کی نہیں تو یہ شروع شروع میں چھپائیں گے ندامت کو لما راب العذاب جب عذاب کو دیکھیں گے مگر کہ بکہ کب تک چھپائیں وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ہوں اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا الا سنو اب معلوم ہوا جب اس نے فیصلہ کیا ان للہ ما فی السماوات والارض اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے الا سنو ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے ہو کر کے رہا اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں ویو امید وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے وہ لے ہی تر جاؤن اور اسی کی طرف تم کو لٹایا جائے گا مضمون کتنے چل رہے ہیں بولو تین بنیادی مضمون پہلا قرآن کا دوسرا رسالت کا اور تیسرا توحید کا اور اس کے بیچ بیچ میں چوتھا مضمون آخرت کا اور کسی نے کہا کہ یہ مضمون ایسے چل رہے ہیں کہ جیسے آپ چار رسیاں لیں اور الگ الگ کلر کی ہوں اور ان چاروں کو بانٹ لیں آپس میں تو جب بٹ جائیں گے تو کبھی ایک کلر نظر آئے گا کبھی دوسرا کبھی ایک کبھی دوسرا اس طرح نظر آئے گا اور ایسے نہیں نظر آئے گا رسی تو یوں ہی بٹی ہوئی لیکن یہاں مناسبت ہوگی جنت کا کہاں تذکرہ آنا ہے جہنم کا کہاں آنا ہے قرآن کا کہاں آنا ہے یہاں فرمایا ہوا و امید وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے تو فوراً ذہن کو گھمایا دنیا میں بھی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے یہ آ چکی روح حیات تمہارے لیے یہ قرآن آ چکا ہے جس کو نصیب ہوگا وہ زندہ ہوگا جس کو نصیب نہیں ہوگا وہ مردہ ہوگا چاہے تم کو زندہ نظر آئے وہ مردہ ہے یہ آ گیا کیسے زندہ کرتا ہے کھائی دیکھو قرآن کے ذریعے نہیں زندہ کر رہا ہے یا اے ساری دنیا کے لوگوں اچھا تم میر رب بھی تم آ چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت یہ آ چکا آب حیات زندہ ہونے کے لیے وہ شفا ان لم اور بیمار کو پہلے شفا کیجئے تبھی تو زندہ ہوگا یہ شفا آ چکی ہے شفا کے معنی کنارا شفا کے معنی بیماری سے تندرستی ان بیماریوں کی شفا آ چکی ہے فیصد جو سینوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور کون سی بیماریاں ہیں شرک کفر حسد کینا بغض عداوت نفرت اور چغلی اور غیبت یہ سب کچھ جو دل کے اندر چھپا رہتا ہے جن کا علاج دنیا کے کسی ہاسپٹل میں نہیں ہو سکتا ہے ان کا علاج کرنے کے لیے قرآن آ چکا ہے ان کو کیسے صاف کر کے ستھرا کرے گا انسانوں کے دلوں سے روگ کو دور کرے گا اور انسانوں کے روگ کیسے دور ہوئے اس کے لیے صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے اللہ اکبر کس طرح ان کے روگ دور ہوئے مستورات ہماری مائیں ہماری بہنیں فطری طور پر اللہ نے ان کے دلوں میں زیور کی محبت رکھی ہے کہاوت ہے ایک بندے نے ہاں، گھر والی سے کہا تھا مرچ پیس دے اس نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں میرے سے وہ پتھر نہیں ہلتا ہے مگر اتنا ہی پتھر بڑا سارا بنا کر کے لے آیا اس پر سونے کا پانی چڑھا کر کے کہنے لگا کہ میں نے زیور بنایا مگر بہت بڑا بن گیا اٹھایا نہیں جائے میں کہا نہیں بہت اچھا اٹھا لوں گی میں یہ مزاج ہے فطری طور پر ہے ہماری ماؤں کا ہماری بہنوں کا بیٹیوں کا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے لیکن اس مزاج کو قرآن نے کس طرح بدلا انہی عورتوں میں سے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ایک پوری بوری بن کر کے اشرفیوں کی آئی سونے کی آئی اور حضرت امیر معاویہ نے بھیجی اور کہا کہ صرف آپ کے لیے ہے عصر کے وقت میں پہنچی افطار کے وقت میں افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا اللہ اکبر سب اللہ کے راستے میں دے دیا کوئی محبت نہیں کوئی دھیان ہی نہیں اس طرف شفا فی صدور ان بیماریوں کے لیے شفا آ چکی ہے جو سینوں میں چھپی ہوتی ہے وہ ہدن اور ہدایت آ چکی ہے وہ رحمت للمؤمنین اور رحمت آ چکی ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا انسان کو بہت نعمتیں ملتی ہیں اور ہر نعمت کے اوپر اللہ کا شکر واجب ہے لیکن وہ نعمت جس کے اوپر انسان خوش ہو جائے اور انسان کہے کہ واقعتاً یہ میرے مالک کا کتنا بڑا کرم ہے اس نے اتنی بڑی نعمت دی میں میرے جیسا کمینہ شخص گڑ رہا اور اللہ نے یہ مجھے نعمت عطا فرمائی اللہ اکبر دل دل میں خوش ہوتا رہے اپنے مالک کا شکر ادا کرے وہ نعمت صرف قرآن ہے دوسری کوئی چیز نہیں بھی ہم کی کل بفضل اللہ آپ فرمائیے اللہ کی فضل سے وہ بھی رحمت ہی اور اس کی مہربانی سے فَبِذَالِكَ تو انہی چیزوں سے پلیف چاہیے کہ خوش ہو جائیں ایمان والے یہ بفضل اللہ بھی یفرحو سے متعلق برحمتی ہی بھی اسی سے متعلق اور شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں جب دو چیزیں پیچھے گزر جاتی ہیں ذرا سا فصل ہوتا ہے تو دوبارہ تو ہے قرآن اس میں تاکید ہوتی ہے اللہ کے فضل پر اللہ کی مہربانی پر جی ہاں انہی دونوں کے اوپر فل ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے یہ جلالین وغیرہ سب نے یہی ترجمہ کیا ورنہ جذباتی ترجمہ تو ہم کرتے نا کل بفضل اللہ یہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے اس کی مہربانی سے ملتا ہے اس پر ایمان والوں کو خوشی کرنی چاہیے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے یہ اللہ تو اس پر پھر بحث چل پڑی کہ فضل اللہ اور برحمتی دو چیزیں ہیں تو یہ فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے ان دونوں پر انسانوں کو خوشی ہونا ہے بس یہ چیزیں ہیں جس کو مل جائیں وہ خوش ہو جائے کا فضل اللہ سے مراد رسول اللہ اور رحمتی سے مراد کلام اللہ یہ جس کو دو چیزیں مل جائیں اللہ کے حبیب کا پیار مل جائے ان کا عشق نصیب ہو جائے ان کی سنتیں مل جائیں اللہ کا کلام مل جائے فل یفرح اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے پاس وہ دولت ہے جو تمام دنیا اس سے محروم ہے اور دنیا کی ساری دولتیں مل کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یجمعون اور وہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو لوگ جمع کرتے ہیں لوگ جمع کس کو کرتے ہیں سونا کر سکتے ہیں چاندی کر سکتے ہیں کوٹھی بنا سکتے ہیں کار لے سکتے ہیں گاڑیاں لے سکتے ہیں ہوا خیر وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے اور میں نے ایک حدیث دیکھی مستدرک کے حاکم کی روایت ہے اور میں نے سوچا الفاظ بھول جائیں گے میں نے لکھ کر کے رکھا ان اللہ یو دنیا میں اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے اس کو ہیں ان اللہ یؤتی دنیا اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے اس کو من یحب ولا یحب جس کو پسند کرتا اس کو بھی دے دیتا ہے اور جس کو نہیں پسند کرتا اس کو بھی دے دیتا ہے ولا یؤتی الدین الا من یحب مگر دین اس کو عطا کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے کے حاکم کی روایت دنیا اس کو بھی ملتی ہے جو اس کا پسندیدہ ہے اس کو بھی ملتی ہے جو ناپسندیدہ ہے فرون کو بھی ملی قارون کو بھی ملی شداد کو بھی ملی نمرود کو بھی ملی ہاں دنیا کی یہ آسائشیں حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی ملی داود علیہ السلام کو بھی ملی لیکن دین کس کو ملا میں یحبو جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو یہ نعمت دیتا ہے اللہ نے آپ خوش قسمت حضرات ہیں اور آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائی کہ رمضان میں ایک دور ہو جاتا ہے اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے انزل من رزق فجعلتم حراما وحلالا قرآن کس لیے آیا اللہ کے احکام بتانے کے لیے آیا حلال اور حرام کی تمیز کرانے کے لیے آیا قل آپ فرما دیجئے کیا تم نے غور کیا ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا لکم تمہارے لیے من رزق روزی میں سے پھر تم بناتے ہو اس میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال کس نے تم کو یہ اجازت دی حرام اور حلال تو صرف من صفات اللہ تعالی اللہ ہی کی صفات میں سے قل اللہ او کیا اللہ نے تم تم کو کو اجازت دی ہے کہ جس چاہو حلال سمجھو جس کو چاہو حرام سمجھو ام علی اللہ تفترون یا تم اللہ کے اوپر بختان لگاتے ہو یہ تم نے گھڑا تھا اب اللہ کا کلام آ چکا ہے اس کے مطابق حلال اور حرام کا سفر طے کرو وما ظن الذين يفترون على الله الكذب اور کیا گمان ہے وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه اور کیا گمان ہے ایسے لوگوں کا جو بہتان لگاتے ہیں اللہ کے اوپر یوم القیامہ قیامت کے بارے میں کیا سوچا ہوا ہے جو اللہ پر جھوٹے بہتان لگاتے ہیں قیامت کے دن جب تن تنہا اس کے سامنے پیش ہوں گے کیا جواب دیں گے ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بہت بڑے فضل والا ہے ولکن اکثر الناس لا یش ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں صدق اللہ مولانا العظیم